کو یہ جان کر حیرت بھی ہو رہی ہوگی خوشی بھی ہو رہی ہوگی کہ رات کے اس وقت پاکستان میں بارہ بج رہے ہیں لیکن اس وقت ہم باب المدینہ کراچی کی ایک مسجد میں موجود ہیں جس کا نام صدیقیا مسجد ہے یہ باب المدینہ کراچی کے ایئرپورٹ کے قریب کا علاقہ ہے جت کالونی نمبر دو اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ سینکڑوں اسلامی بھائی ماشاءاللہ رات کے اس وقت ہمارے ساتھ اس سلسلے میں براہ راست شامل ہیں ہم ان سب کے علم دین سیکھنے کا یہ شوق ہے مدنی چینل اور دعوت اسلامی سے یہ پیار ہے کہ الحمدللہ رات کے اس طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں آج ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ عرب کنٹریز کے افریقن ممالک کے اس کے ساتھ ساتھ یو کے اور یورپ اور اب تو الحمد للہ مدنی چینل امیرکا اور کینیڈا میں بھی اپنی ٹیسٹ ٹرانسمیشن شروع کر چکا ہے ہم امید رکھتے ہیں کہ امریکہ کے ناگرین اور کینیڈا کے ناگرین بھی ہمارے ساتھ اس وقت براہ راست اس سلسلے آف صحابہ اہل بیت فیضان صحابہ اور اہل بیت کے سلسلے میں ہمارے ساتھ شامل ہوں گے اللہ کی قدرت ہے اللہ کی شان ہے کہ اس وقت یہاں رات کے بارہ بج رہے ہیں مگر ہمارے مدینہ طیبہ میں اس وقت رات کے دس بج رہے ہوں گے افریقہ کے کئی ممالک میں رات کے نو بج رہے ہوں گے اور اسی طرح اگر ہم اور پیچھے جائیں تو یو کے اور یورپ کے ممالک میں اس وقت رات کے کہیں سات بج رہے ہوں گے کئی یورپی ممالک میں آٹھ بج رہے ہوں گے کئی لوگ عشاء پڑھ چکے ہوں گے کئی عشاء پڑھنے کی تیاریوں میں ہوں گے امریکہ کی طرف جائیں تو اس وقت زہر کا وقت ہونے والا ہوگا اللہ کی قدرت اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے لیکن ہم امید رکھتے ہیں کہ دنیا کے ان تمام ملکوں میں جہاں ہم نے تذکرہ کیا اسلامی بھائی ہمارے ساتھ شامل ہوں گے اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنی شمولیت کا اظہار کریں کیسے کر سکتے ہیں آج ہم نے آپ کے لیے بڑا خوبصورت انتظام کیا جی ہاں ہمارے سلسلے میں ہم آپ کی کالز کو بھی مرحبا کریں گے آپ ہمیں ہمارے سلسلے میں کالز کر سکتے ہیں اسکرین پر آپ کو ٹیلی فون کالز کے نمبر دکھائے جائیں گے ہمارے ساتھ الحمد للہ روحانی علاج کے اسلامی بھائی بھی موجود ہیں آپ کو وبی پوچھنا چاہتے ہیں تو روحانی علاج معلوم کرنا چاہتے ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ الحمد ہمارے ناکفا اسلامی بھائی بھی موجود ہیں کوئی جانکاری ہمارے ساتھ ہیں تو آپ دنیا بھر میں جہاں گئی ناز شریف کی فرمائش کر سکتے ہیں احمد للہ ہمارے ساتھ دو مدنی اسلامی بھائی بھی موجود ہیں آج ہم نے اپنے سلسلے کا موضوع بھی بڑا پیارا چنا ہے ہم روزانہ کسی ایک شخصیت پر ایک عظیم شخصیت پر گفتگو کریں گے ان کی سیرت کے مدنی ان کی سیرت کے پہلوؤں کو جاننے کی کوشش کریں گے ان سے کچھ مدنی پھول دیں گے so we we all are very fortunate الحمد للہ today discuss about best personality اور سید بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہم اتنے خوش نصیب ہیں کہ آج ہم المسلمین افضل افضل البشر الانبیاء حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سیرت کے مختلف پہلوؤں پر انشاءاللہ ہم انشاءاللہ شاء کلام کریں گے ان کی سیرت کے لیے ان کی سیرت کے بدلے کو چننے کی کوشش کریں گے جو جہاں موجود اسلامی بھائی ہیں ان سے بھی گزارش کروں گا نیت کر لیں ان شاء اللہ افضل کا آپ سلسلے میں شامل رہیں گے ان شاء اللہ نیت کچھ اچھی سی نیتیں کرنی ہے نا اب ان ناظرین سے مخاطب ہوں جو دنیا کے دوسرے ملکوں میں ان سب کو دیکھ کر وہ آپ سب نے بھی نیت کر لینی چاہیے کہ جب یہ رات کے بارہ بجے اتنے سارے اسلامی بھائی یہاں ہمارے ساتھ بیٹھ کر نیت کر رہے ہیں کہ ابل تاخیر یہ سلسلے میں شامل ہوں گے تو دنیا میں آپ جہاں کہیں ہیں اپنے تمام کام کاج سے فارغ ہو جائیں اور آپ بھی نیت کر لیں انشاءاللہ ہمارے سلسلے میں ابل تاخیر شرکت کریں گے اب جن دن کے لیے ممکن ہے وہ دو گانوں بیٹھ جائیں بیان کی تعظیم کی نیت سے علم دین کی محفل کی تعظیم کی نیت سے دو بانو بیٹھ جائے جب تھک جائے تو پھر جیسے چاہے بیٹھ جائے ان شاء اللہ اس طرح بیٹھنے کا بھی سواب ملے گا پھر یہ بھی نیت کر لیں انشاءاللہ کہ جب جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام آئے گا اس سے موقع وجل اسی طرح پیارے آسا علیہ صاحب السلام کا جب تذکرہ خیر ہوگا تو صلی اللہ تعالی وسلم بزرگ دین کا جب ذکر ہوگا تو ربی اللہ تعالیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ موقع کے حساب سے ہم کہتے رہیں گے جب سنگو میں حبیب کا جائے گا تو انشاءاللہ شاء اللہ دل کے بازی کریں گے اسی طرح انشاءاللہ ہم اگر ممکن ہوا جن اسلامی بھائیوں کے پاس ڈائری اور قلم ہے وہ یہاں پر ورنہ جو اسلامی بھائی اس وقت کو بہتر قلم اور ڈائری لے لیں کہ جو ایسی اہم مدنی پھول ہم سنیں گے اور جس کو ہم بہتر سمجھیں گے انشاءاللہ اس کو اپنی ڈائری میں لکھ کر محفوظ بھی کر لیں گے ان شاء اللہ گفتگو سے بچتے ہوئے موبائل فون وغیرہ کے ایسے کھیلتے الحمدللہ مسلمان نیا سال منا رہے ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تھا کہ حج کے قافلے روانہ ہو رہے تھے مدینے جانے والوں کی ایک دھوم مچی ہوئی تھی ساری دنیا سے مسلمان سوئے مدینہ پہنچے سوئے مکہ پہنچے حج بھی کیا مدینہ بھی دیکھا اکثر مسلمان جو حج پر گئے وہ واپس آ چکے ہیں اور ایسے بھی کئی لوگ مجھے سن رہے ہوں گے جو اس سال حج پر نہیں گئے ہوں گے پچھلے سالوں میں حج اور عمرے پر گئے ہوں گے مدینہ دیکھا ہوگا مگر اب یہ کلام اس تصور میں سوچیے اس تصور میں سنیے امیر علیہ سنت کا بڑا پیارا کلام ہے مدینے تو گئے تھے مگر اس شان سے جاتے اس انداز سے جاتے تو کچھ اور بات ہوگی ہاں، ہاں۔ کاش میں جو یوں مدینے جاتا تو کچھ اور بات ہوتی کبھی لوٹ کر نہ آتا تو کچھ اور بات ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کلام کے سب کے جو مدینہ دیکھ آئے ہیں انہیں بھی اور جنہوں نے اب تک نہیں دیکھا انہیں بھی جلدی جلدی مدینہ پاک کی بعادت حاضری عطا فرمائے مشرے پاک کے ساتھ چل مدینہ کی سعادت نصیب فرمائے جیسا کہ میں نے اناؤنس کیا تھا کہ ہم امید رکھتے ہیں کہ دنیا کے کئی ملکوں کے اسلام ہمارے ساتھ شامل ہوں گے میسجز کی بھرمار شروع ہو چکی ہے کئی ملکوں کے سیاح اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں کئی نعتوں کی فرمائش آ چکی ہیں روحانی علاج کے لیے بھی اس لیے راستہ کر رہے ہیں میں نام پہلے لے لیتا ہوں اس سلسلے میں آہستہ آہستہ کوشش کریں گے کہ کچھ نہ کچھ اس میں سے شامل کرتے ہیں اویس احمد خان خانی بھائی یہ ہمارے الحمد للہ عرب شریف میں موجود ہے ہمارا لائف سلسلہ اس وقت دیکھ رہے ہیں انہوں نے بھی نعت کی فرمائش کی ہے عتیق بھائی ہے وعلیکم السلام علیہ السلام کہا ہے برمنگم یو کے میں وی آر واچنگ لائف سلسلہ بلیسنگ آف صحابہ بیت ماشاء اللہ مرحبا اس کے ساتھ ساتھ عبد ال بھائی نے نواز شریف کی فرمائش کی ہے اسی طرح انہوں نے بھی ایک نواز شریف کی فرمائش کی عتیق بھائی نے برمنگم سے کہ آ شاہ بہرو بر میں مدینہ چھوڑا اسی طرح ہند نوری کے اسلامی بھائی اس وقت ہند موری کابینہ کے مکتب بنارس میں وہاں بیٹھ کر ہمارا یہ سلسلہ بلیکنگس آف صحابہ بیت الحمد اللہ رہے ہیں اسی طرح محمد قاسم بھائی ہیں بحرین سے مربع کہتے ہیں وہ بھی ہمارا سلسلہ دیکھ رہے ہیں بہت ساری فرمائش شروع ہو چکی ہے حیدرآباد سے ایوب خان بھائی ہیں we appreciate all programmes of Madani channel all programmes of favour but I like most بغنی آئی پرے ٹو اللہ گز ایوری ہیپینس ٹو امیر علیہ سنت علی استاد جزاک اللہ صاحب فار یور کمنٹس اینڈ ماشاء اللہ we are thank for all of you that you are sending sending us comments and we are more waiting for your comments and your queries about that subject that we have الحمد للہ اور بوتل فرم روحانی علاج بواد الگ بودرف ناسا میں بیٹھتے ان شاء اللہ سو ہم پہلے اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں کہ آج ہمارا موضوع ہم نے جو لیا ہے وہ ایک بڑی مبارک ہستی کے بارے میں ہے ایک سچے کامل عاشق رسول ایک کامل مرید ایک کامل یہ سمجھ لیجیے کہ رفیق کیسا ہونا چاہیے سیرت سید ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ میں ہمیں یہ سب کچھ ملتا ہے آج انشاءاللہ ان کی مبارک زندگی کے بارے میں سنیں گے جھومتے جائیے اور سنتے جائیے کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا صدی کے اکبر ربی اللہ تعالیٰ کو کیسی کیسی کرامتوں سے اور کن کن صحابتوں سے نوازا اپنے حیران ہیں کہ مالک کریم نے ان کے نصیب میں کیا کیا برکتیں لکھی ہیں ہمارے ساتھ ماشاء جیسے میں نے سلسلے کے شروع میں کہا تھا کہ ہمارے ساتھ الحمدللہ دو مدنی اسلامی بھائی موجود ہیں انشاءاللہ ان سے بھی رہنمائی کے مدنی پھول لیں گے یہ ہمیں احادیث بھی سنائیں گے سید صدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بھی بتائیں گے تو ان شاء اللہ ابل سے پھر نیت کیجیے اس سلسلے میں انشاءاللہ ہم شامل رہیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ فیضان صدیقی کے اکبر ہم سب کو نصیب فرمائے صدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ بچپن نارملی بچپن میں وہ بہت ساری اچھی باتیں ہر کسی میں نہیں ہوتی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جب چھوٹے تھے ابھی مسلمان ظاہر اسلام قبول نہیں کیا تھا اور اعلان نبوت والا معاملہ بھی نہیں تھا تو آپ اپنے جو معبودان باطلا تھے جو جھوٹے خدا تھے جو ان کے خاندان والے ان کو عبادت کرتے تھے تو وہ صدیق کے اکبر ابھی تعالیٰ ان کی عبادت نہیں کرتے تھے کہتے میں کیوں ان کی عبادت کروں انہوں نے مجھے کیا دینا ہے اب اس بات پر آپ کے والد نے ایک بار آپ کو تھپڑ آپ کے رخسار پر مار دیا تو آپ مارا اور اپنی ان کی والدہ کے پاس لے کر آ گئے اور سارا واقعہ بیان کر کے دیکھے یہ نہیں مانتے اور ان کی عبادت بھی نہیں کرتے تو والدہ نے کیا کہا کہتی ہیں کہ اسے اس کے حال پر چھوڑ دو کیونکہ جب یہ پیدا ہوا تھا تو غیر سے آواز آئی تھی یا امت اللہ الگ تحقیق اب شریف دل دل اطیق اس اس سماج صدیق لی محمد صاحب رفیق اللہ کی سچی بندی تجھے خوشخبری ہو یہ بچہ عتیق ہے آسمانوں میں اس کا نام صدیق ہے اور محمد صلی اللہ تعالی وسلم کا صاحب اور رفیق ہے تو بچپن ہے ابھی تو سبحان اللہ اور یہ روایت اس طرح مزید کنفرم ہوئی اس کو کس نے ریکگنائز کیا کہ یہ روایت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے خود ایک بار پیارے آقا علی اسلاط السلام کی مجلس سے بیان کر دی کہ بچپن میں ایسا واقعہ ہوا تھا میرے والد نے یوں کہا میری والدہ نے اس کے جواب میں یوں کہا تو پیارے آقا علی اسلاط السلام کی بارگاہ میں جبری امیر حاضر ہوئے اور عرض کی سبا کا ابو بکرین وہ صدیق ابو بکر نے سچ کہا اور وہ صدیق ہے میرا کنفرمیشن بھی ہو گئی اور جبری میں امین کے ذریعے سبحان اللہ یہ کنفرمیشن ہو رہی ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں خلیفہ ابل جانشین اور محبوب رب قدیر امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا نام ان کا مبارک اسم کیا ہے عبداللہ اور آپ کی کنیت ابو بکر ہے اور صدیق و عتیق یہ آپ کے القاب ہے سبحان اللہ صدیق کے معنی کیا ہے یہ بھی پتا ہونا چاہیے ہم سب کو کے معنی ہے بہت زیادہ سچ بولنے والا اور آپ زمانہ مانا جانے بھی نہیں اسی لقب سے مرکب ہو گئے تھے یعنی آپ کا لقب مشہور ہو گیا تھا کیونکہ آپ ہمیشہ ہی سچ بولتے تھے چلیں لیکن آپ ہاں تو سارے نیت کر لیتے ہیں مبارک بزرگ کا مبارک ہستی کا تذکرہ ہے آج کے بعد کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے انشاءاللہ ہمیشہ سچ بولیں گے اللہ تعالیٰ صدیقی اکبر کے صدقے کے ہمیں ان کی سچائی کا صدقہ نصیب فرمائے اچھا آپ کا ایک اور لقب عتیق عتیق کا معنی ہے آزاد سرکار علی وقار صلی اللہ تعالی وسلم نے آپ کو بشارت دیتے ہوئے فرمایا انت من النار یعنی تو سے آزاد ہے اس لیے آپ کا یہ لقب ہوا آپ رضی اللہ تعلق قریشی ہیں ساتویں پشت میں شجرائے نصب رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے آپ کا جو شجرا ہے وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندانی شجرے سے مل جاتا ہے آپ عام الفیل یہ وہ سال تھا کہ جس سال ہاتھی والوں نے یعنی نام مراد اور نامزار اب رہا بادشاہ نے جو ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ کعبے پر چڑھائی کی تھی اس کے بعد سورہ سیل کے نزول ہوا آبادی کے لشکر آئے بڑا مشہور واقعہ ہے وہ سال عام الفیل کے رہا یعنی ہاتھیوں والا سال آپ جو ہے عام الفیل کے ڈھائی برس بعد مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی وسلم کی رسالت کی تصدیق کروائی آپ اس قدر جامع الکمالات اور مجمع الفضائل ہیں کہ انبیاء کرام کے بعد اگلے اور پچھلے تمام انسانوں میں سب سے افضل اعلیٰ ہیں اور آزاد مردوں میں آپ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا اور تمام جہادوں میں مجاہدانہ کارناموں کے ساتھ شریک ہوئے اور سلو جنگ کے تمام فیصلوں میں سرکار عالی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے وزیر و مشیر بن کر زندگی کے ہر موڑ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے کر جان ساری اور وفاداری کا حق ادا کیا سچ بات تو یہ ہے فضائل صدیق اکبر ہم بیان نہیں کر سکتے بلکہ سچی بات تو یہ ہے کہ ہماری اوقات ہی نہیں ہے کہ ہم اتنی بڑی ہستی کا تذکرہ کریں کیسے کیسے فضائل احادیث سے موجود ہیں کچھ اس بارے میں ارشاد فرمائی ماشاء اللہ آپ نے جو تنظیم کے اندر ہی اتنے فضائل بیان فرمائے جیسے کہ آپ نے نام کا تذکرہ کیا تو یہاں سے مجھے یہ پتا چلا کہ نام اچھا ہونا چاہیے آج کل ناموں کے معاملے میں جو ہے وہ زیادہ توجہ نہیں کی جاتی اور بس نیا نام ہونا چاہیے جدید نام ہونا چاہیے ابو بکر جو آپ کی کنیت تھی اس کی کئی توجیحات ہاں سلامہ کرام نے بیان فرمائی ہیں کا آپ نے بیان فرمایا صدیق کا آپ نے سنا تو بکر جو ہے نیکی کو بھی کہتے ہیں اور ابو کا ایک معنی والا بھی ہوتا ہے یعنی نیکی والا تو آپ کے بارے میں یہ صحابہ کرام کا بھی تاثر تھا کہ جو بھی نیکی کا کام ہوتا صدیق کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے اسے کر گزرتے تھے تو اس وجہ سے بھی آپ کو ابو بکر جو ہے وہ کہا جانے لگا عتیق آپ کا لقب ہوا جنم سے آزاد آپ کو کہا گیا اور جنت میں داخل ہونے میں بھی سب سے اول جو ہے وہ صدیق کے اکبر اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے خود سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا حدیث پاک کا مفہوم ہے ارشاد فرمایا اما یا ابا بکر ان کا اب ون قر جننا اے ابو بکر تم وہ پہلے شخص ہوگے جو جنت کے اندر داخل ہو اور ہر صحابی کی ایک اپنی فضیلت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر ولی کی ہر مومن کی اپنی شان الگ الگ اس کے مقامات ہیں لیکن جب صدیق اکبر بھی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں دیکھتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ ہر معاملے میں آپ کا ولیت حاصل ہے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک حدیث بعد میں شاید فرمایا مفہوم ہے کہ ہر نبی کے وزیر ہوتے ہیں میرے دو وزیر آسمانوں میں ہیں اور دو زمینوں میں ہیں آسمانوں میں جو میرے نائب ہیں وزیر ہیں ایک جبریل اور دوسرے نکاہی اور جو زمین میں ہیں ایک صدیق اور دوسرے کتاب صحابۂدان کے دیگر پہلوؤں پر بھی ہم گفتگو کریں گے مدنی چینل کے ناظرین ہمارے ساتھ انشاءاللہ موجود رہیں گے آپ کی شجاعت آپ کی ثقافت آپ کا مال خرچ کرنا سرکار صلی اللہ تعالی وسلم سے آپ کی محبت کا ہونا لیکن ایک وہ عظیم اور اتنی بڑی آپ کو فضیلت حاصل ہوئی کہ جو کسی بھی صحابی کو حاصل نہ ہوئی وہ یہ ہے کہ جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مثال ظاہری فرمایا اب صحابہ کرام پر قیامت سگڑا قائم تھی ہر کوئی پریشان تھا کہ اب کیا ہوگا اب کیا ہوگا وہ آتا جن کے ساتھ ہم وقت گزارا کرتے تھے غم زدہ ہوتے تھے تو زیارت کر کے غم گنجایا کرتے تھے اگر دکھ یا تکلیف ہوتی تھی تو سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو جایا کرتے ایک دھارس ہوتی ہے بڑے کی بزرگ کی شہر کی صحابہ کرام سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرتے بلکہ یہ تو وہ بارگاہ تھی کہ جانور بھی جہاں پر فریاد کیا کرتے تھے اب وہ آتا اچانک دنیا سے تشریف لے گئے کوئی مسئلہ ہوتا تھا تو پوچھ لیا کرتے تھے اب ہم نے بڑا کون کون رہنمائی کرے گا کس کو بڑا بنایا جائے ظاہر ہے کہ کوئی نہ کوئی ایک بڑا ہوا کرتا ہے جو سب کو لے کر چلتا ہے سب اس کی اطاعت کرتے ہیں اتباع کرتے ہیں تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ظاہر حیات مبارکہ ہی میں صحابہ کرام کو یہ معلوم تھا کہ اگر سرکار کے بعد کسی کا مرتبہ ہے تو وہ صدیق اکبر کا چند یہاں پر احادیث پیش کروں گا لمبئی جب سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے مثال ظاہری کا وقت قریب آیا آپ بیماری کے باعث کچھ نمازوں کے لیے تشریف نہ لا سکے تو حدیث پاک ایک نے اشار فرمایا مرو ابا بکری ان مسلیہ بن ناز ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کی امامت فرمائے امام سرکار کی حیات میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو بنایا گیا ایک اور بہت ہی پیاری روایت کہ بعض اوقات ایسا مشورہ ہوا کہ کسی اور کو امام بنایا جانے لگا اب دیکھیے سرکار کی محبت اور سرکار کا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب پر مقدم فرمانا سرکار تک خبر پہنچی سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا مفہوم ارض کر رہا ہوں لا لا لا تین مرتبہ انکار فرمایا اور پھر ارشاد فرمایا یب اللہ والمسلمون الا مسلم بکری یوسلی دن ناس ابو بکر تین مرتبہ انکار فرمایا کیا لوگوں تم کسی اور کو امام بنانا چاہتے ہو اللہ اور مسلمان تو صرف صدیق کی امامت پر ہی راضی ہوں گے جب مشورہ ہوا صحابہ کرام جو ہے وہ جمع تھے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کا سلسلہ شروع ہوا حضرت زیادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت فرمائی عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت فرمائی تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے صحابہ کرام پر نظر دوڑائی فرمایا علی کہاں ہے نظر نہیں آ رہے انہیں بلایا جائے حضرت علی تشریف لائے تو ان سے کہا گیا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو ہم اپنا خلیفہ مقرر کر رہے ہیں بڑا بنا رہے ہیں تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے سامنے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ تاریخی جملے ارشاد فرمایا کہ سیرت کی کتاب میں جب یہ جملہ پڑھتے ہیں تو لطف آ جاتا ہے اللہ کہ ایک طرف سرکار کا مقدم کرنا اور صحابہ کرام کو فرمانا کہ ان کی امامت پر انہی سے سب مسلمان خوش ہوں گے نہ صرف مسلمان بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان کے راضی اور دوسری طرف صحابہ کرام کا صدیق اکبر سے محبت ان کو مقدم کرنا ان کی افضلیت کو ماننا تو جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں بات کی گئی تو آپ نے کیا کیا جملہ ارشاد فرمایا دل کے کانوں سے سنیے ارشاد فرمایا ایس ڈی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قدمہ کا رسول اللہ اے ابو بکر آپ تو وہ ہیں جسے رسول اللہ نے مقدم کیا رابطہ بھی جو آخر ہوتا وہ کون ہے جو آپ کو مؤثر کر سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نے جب آپ کو آگے بڑھایا آپ کو مقدم کیا ہم بھی بھمبیاں بھیجے پی چاہیے یہ وہ چند روایتیں سادہ کرام کے اخبار جو سیرت میں ہمیں ملتے ہیں تاریخ میں ملتے ہیں کہ تمام سابر کرام اور آج تک تمام مسلمانوں کا اس بات پر اتفاق رہا کہ اگر سرکار صلی اللہ تعالی ہے سمندر کے بعد اگر کوئی افضل اور اعلیٰ شخصیت ہے تو ہمارے سب سے اس قدر ہے کے دیش ہے جی چاہتا ہے کہ بیان ہوتا چلا جائے سنتے چلے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا زبردست کا فرمانا چاہتا ہوں کہ اسلام جاری رکھے مجھے تو مشکل پڑ گئی ہے کہ اتنے میسجز مجھے نہیں پتا تھا کہ تھوڑی دیر میں آسٹریلیا میں اس وقت صبح کا وقت ہے اور ہمیں بتایا گیا اس وقت آسٹریلیا میں بھی سلسلہ دیکھ رہے ہیں یورپ کے ملک آسٹریا سے بھی ہمیں میسجز آ رہے ہیں وہاں بھی اسلام موجود ہیں اسٹاک آن ٹرینڈ یہ یو کے کا کوئی علاقہ ہے وہاں اسلام ہمارے ساتھ گیا تو ماشاء اللہ فرماتے کہ عشق کی بہت سارے طریقے ہیں کسی سے پیار کرنے کے بہت سارے انداز ہیں صدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ہر طریقے سے سرکار سے پیش کو ثابت کروا دیا مال سے بڑی محبت ہوتی ہے لوگوں کو مال خرچ کرنے میں بڑی مشکل ہوتی ہے صاحب مرویات کثیرہ سیدنا ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ رحمت عالمیان مکی مدنی سلطان صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان حقیقت نشان ہے ما ما نفعنی نفعنی مال مال قطو ابی بکرین فرماتے ہیں یعنی مجھے کبھی کسی کے مال نے وہ فائدہ نہ دیا جو ابو بکر کے مال نے دیا اچھا جب یہ بشارت سنی پیارے آقا نے جب یہ اتنے پیارے الفاظ ارشاد فرمائے تو بارگاہ نبوت سے جب صدیق اکبر نے یہ بشارت سنی تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور میرے مال کے مالک تو آپ ہی ہیں وہ کہتے ہیں نا شاعر کہتا ہے کیا پیش کرے جانا کیا چیز ہماری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جاں بھی تمہاری ہے تو یہ شیر اب سنیں یہ ہم نے روایت سنی نا کہ حقیقی عاشق خیر الورا صدی کے اکبر یہاں پر ایک سبحان اللہ روایت یاد آ رہی ہے آپ نے مال کا تذکرہ کیا بات کے اکبر اللہ تعالیٰ انہوں نے ایک مرتبہ ہجرت کے وقت چار ہزار درہم خرچ کیا اچھا، خرچ کرنے کا انداز بھی کیسا تھا ہاں دس ہزار رات میں خرچ کیے دس ہزار دن میں خرچ کیے دس ہزار کسی کو بتائے بغیر چھپ کر خرچ کر دیے اور دس ہزار ظاہر کر کے خرچ کیے تو اللہ تبارک و تعالی نے ان چاروں انداز کے خرچ کرنے والوں کی فضیلت میں قرآن مجید کی آیت ہیں کہ یہ آیت کریمہ کا جو شان نزول ہے وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خرچ کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر تذکرہ فرمایا کہ جو خرچ کرتے ہیں رات کو دن کو اور ظاہری طور پر اور دوشی باتوں تو مال بھی سرکار کی بارگاہ میں قربان جان بھی قربان سب آل بھی قربان اولاد بھی قربان بہت ساری حدیث ہیں آج ہم انشاءاللہ شاء اللہ اکبر ربی اللہ تعالیٰ کے عشق رسول کے واقعات بھی سنیں گے اور اپنے دلوں میں انشاءاللہ شاء اللہ عشق رسول کی کو شناخت بھی کریں گے انشاءاللہ شاء اللہ اطیتھی حاصل کے کے آزم بھی موجود ہیں یہ شیر پھر سنیے اور جھومیے جو یار محبوب خدا کر دیا ہے حضرت جبریل نے عرض کی انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام کہیے اللہ کی طرف سے انہیں سلام کہیے اور کہیے کہ آپ کا رب آپ سے کہتا ہے اے ابو بکر تم اپنے فقر میں ہم سے راضی ہو اللہ کی طرف سے پوچھا جا رہا ہے نبی پاک صلی اللہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ فرما کر حضرت جبریل علیہ اسرات والسلام کا پیغام پہنچایا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا خوف خدا عشق رسول اپنے آپ کو فنا کرنے کا جذبہ دیکھیے کہ زارو کتار رونے لگ گئے اور کہتے ہیں کیا میں اپنے رب سے ناراض رہوں گا میں اس سے راضی ہوں میں اس سے راضی ہوں سبحان اللہ تو گویا رب کی طرف سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ اے صدیق اے صدیق اکبر کیا تم رب سے راضی ہو یہ مرتبہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسی طرح میرے پیارے صاحب پیارے آکا علی اس راتو سے محبت ہر کوئی چاہتا ہے پیارے آقا قبول فرما لے غلامی میں یہی بہت بڑی سند ہے مگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی شان کیا ہے کہ میرے آقا علیہ سلاط وسلام جی ہاں میرے آقا علیہ السلاط وسلام صدیق اکبر سے بھی پیار فرماتے تھے پیارے آقا بہت محبت فرماتے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں یہ ایسا انوکھا مقام صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو ملا ہے آپ کچھ اور شاد فرمائیے اس بارے میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو دین اسلام کی خدمات ہیں اور جو ہمارا مدری مقصد بھی ہمیں دیا گیا ایک مرتبہ دوہرا لیجئے ہمارا مدری مقصد کیا ہے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت آپ کی زندگی اللہ تعالیٰ کے دین کی سر بلندی کے لیے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت کے لیے وقف تھی اور ایک دو ایسے واقعات ہیں جن سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان دین اسلام کی خدمت اور آپ کا صحابہ کرام علی مردوان پر کرم فرما ہونا ایک انوکھے انداز پر واضح ہوتا ہے کہ جب سرکار وشال ظاہری فرما گئے تو اس وقت صحابہ کرام علی مردوان پر ایک عجیب کیفیت تاری تھی ہر صحابی اپنے طور پر غم میں مبتلا تھا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حال تھا کہ ہاتھ میں برہنہ تلوار لے کر کھڑے ہو گئے اور اس طرح کے اقوال ملتے ہیں کہ جو یہ کہے گا کہ سرکار کا وشال ہو گیا میں اس کی گردن اڑا دوں گا جذبات کا عالم تھا اب اس وقت امت کی کشتی کو جس نے سہارا دیا وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے سب سے پہلا جو آپ کا اٹمپٹ تھا اس کیفیت سے باہر نکلنے کے لیے وہ آپ کا تاریخی خطبہ جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام علی مردوان کے سامنے ارشاد فرمایا اور جس نے توحید کو بیان فرمایا رسالت کو بیان فرمایا اور صحابہ کرام کو جو دھارس دی اور آپ کے وہ تاریخی کلمات کہ جو جانتا ہے وہ جان لے جو نہیں جانتا اس کو میں بتا دیتا ہوں کہ سرکار سوالا ہوتا ہے بڑا زبردست رہن جی۔ تھا اتنا بڑا کرائسس تھا شاید اس سے بڑی پرابلم تو کبھی نہیں آئی تھی مسلمانوں ہو بھی نہیں سکتا ہو بھی نہیں سکتا اور اس کو مینج کر لینا بالکل اس کو ٹیکل کر لینا اس میں مسلمانوں کو بکھرنے نہ دینا شیرازہ نہ بکھر جائے ساری حکومت بھی رہے مسلمانوں کے صحابہ اور تمام لوگ آپس میں قریب رہے اس کو مینج کر لینا ماشاء اللہ ایک تو یہ چیز اور دوسرا عبدالبی بھائی جو سیرت کے اندر جہاں پر یہ واقعات لکھے ہوئے ہیں نا اس میں جو ایک کیفیت جو میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں نظر کیفیت شاید بیان ہو بھی نہیں پا رہی وہ جی۔ وہ جلالت آتی ہے ایک تدبر نظر آتا ہے تو ایک لیڈرشپ جی لیڈرشپ ہے اور ایک جو بہت ہٹکی چیز نظر آتی ہے دیکھیے کرائسس ہمیں بھی آتے ہیں آپ کے ساتھ بھی ہوتے ہوں گے ہمارے ساتھ بھی ہوتے ہیں تقریباً ہر ناظر کے ساتھ ہوتے ہیں جی۔ اچھا ہر کیو سے نکلنے کی کوشش بھی کرتا ہے اپنے ایک ہے خود نکل جانا اور ایک اپنے ساتھ بہت سو کو نکالنا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ خطبہ لکھنے کے بعد جو سیرت نگاروں نے یہ جملے لکھے نا کہ اس خطبے کے بعد صحابہ کرام علی مردوان کو قلبی سکون اور اطمینان اور اپنے آپ میں واپس آ جانا نصیب ہوا ایسا لگتا ہے کہ گویا کے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کے لیے ایک صاحبان تھے سبحان اللہ ایک ٹھنڈی چھال تھی کہ جب اس کو فیل کیا صحابہ کرام نے اور آپ کے اقوال سنے تو ایک کیفیت میں آنا اور اس کے بعد پھر پیر در پائے جو آپ نے ڈسیزنز لیے بولڈ ڈسیزنز لیے اور حالات اس قدر عجیب و غریب ہو گئے تھے کہیں پر زکات کا انکار کرنا شروع کر دیا اور کہیں پر کیا ہو گیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے فیصلے دیکھے اس وقت آپ نے فرمایا مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ جو سرکار کے زمانے میں ایک بکری کا بچہ یا ایک رسی بھی زکات میں دیتا تھا اب انکار کرے گا میں اس کے ساتھ کتال کروں گا باسابا کرام حاضر ہوئے حضور حالات بڑے عجیب و غریب ہیں بغاوتیں ہو رہی ہیں کئی لوگ مرتد ہو گئے تھے کئی قبیلے جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے وہ دور ہو رہے ہیں حضور کچھ توقع فرمائیے آپ نے ارشاد فرمایا نہیں بعض فیصلوں پر عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بھی اپنی رائے کا اظہار کیا اختلاف رائے کیا لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنے فیصلے پر قائم رہ کر جب اس کا نتیجہ دیکھا تو فاروق اعظم ابی اللہ تعالیٰ کے یہ الفاظ ملتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو بکر کے سینے کو کھول دیا سبحان اللہ اور جو ابو بکر فرماتے ہیں وہی حق ہے سبحان اللہ اور ہماری جو رائے تھی وہ درست نہ تھی اسی طرح وہ ہدیبیہ کا واقعہ نہیں یاد آتا صحیح کہ جب ایک بظاہر عجیب و غریب قسم کی سلو کی جا رہی ہے بظاہر صحابہ کرام علی مردوان یہ سوچ رہے ہیں ایک تفکر کا عالم ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہ کیسا اگریمنٹ ہے یہ کیسا فیصلہ ہو رہا ہے صحیح صدی کے عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے بارگاہ میں حاضر اللہ کر عرض کیا ہم حق پر نہیں ہم اس قدر عجیب و غریب فیصلہ کیوں قبول کریں اس طرح کی گفتگو ہوئی لیکن جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں آپ ارشاد فرماتے ہیں الزم ارزا اے عمر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسی کو مضبوطی سے تھام اللہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ تبارک و تعالی ہر حال میں ان کی مدد فرمائے گا اللہ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ جو کیفیت ہوتی ہے وہ دور ہو جاتی ہے تو ان واقعات سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور شان سبحان اللہ صحابہ کرام پر ایک صاحباں کی حیثیت سے جیسا ایک شفیق باپ ہوتا ہے اپنی اولاد کو ساتھ لے کر چلتا ہے مینجمنٹ کی کوالٹی لیڈرشپ کی کوالٹی ماشاء اللہ کس کس صفت کی بات کی جائے میں بات کر رہا تھا تھوڑی دیر پہلے کہ پیارے آقا علی سرات وسلام کتنی محبت فرماتے ہم سارے ہی چاہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ میں کہوں غلام ہوں آپ کا اور وہ کہیں کہ ہم کو قبول ہے یہی ہمارے لیے بہت کچھ ہے مگر صدیقی اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے پیارے آقا کتنی محبت فرماتے سنیے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے صحابہ کرام ایک تالاب میں تشریف لے گئے کیسا منظر ہوگا سبحان اللہ ان جگمگ جگمگ تاروں میں محتاب کا عالم کیا ہوگا صحابہ کرام بھی ہے اور پیارے آقا بھی تالاب پہ تشریف لے گئے اور اب صحابہ کرام نے پیارے صاحب نے ارشاد فرمایا ہر شخص اپنے یار کی طرف تیرے تیر کر جائے سارے صحابہ کرام اپنے اپنے دوست کی طرف تیر کر تشریف لے گئے اب پیارے آقا علی اسلاتوں کے سلام اور صدیقی اکبر ادر تعلق باقی رہ گئے تو پیارے آقا علی اسلاتوں کے جو تھے وہ تیرتے ہوئے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی طرف تشریف لے گئے اور وہاں جا کر کیا کیا انہیں گلے لگا کر فرمایا میں اگر کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا لیکن وہ میرا یار ہے اس طرح پیارے آقا کا فرمان ایک اور جگہ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ اب خدمت اقدس حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے ارشاد فرمایا اس وقت تم پر وہ شخص چمکے گا یعنی ظاہر ہوگا کہ اللہ عز و جل نے میرے بعد اس سے بہتر بزرگ تر کسی کو نہ بنایا اور اس کی شفاعت شفاعت انبیاء کے مانند ہوں گی ہم حاضری تھے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نظر آئے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا یعنی کھڑے ہو گئے اور صدیق اکبر کو پیار کیا اور گلے لگایا ایک اور جگہ بڑا پیارا فرمان سنیے اور جھوم جائیے میرے اکال السلام فرماتے ہیں کہ اے ابو الحسن حضرت علی کو کہتے ہیں کہ میرے نزدیک ابو بکر کا مرتبہ میرے یہاں ایسا ہے جیسا میرا مرتبہ میرے رب کے حضور ہے اس قدر مرتبہ اور شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا ہے واقعی اسد بھائی ہمارے پاس تو بہت سارے موضوعات ہیں لیکن میں چاہ رہا ہوں کچھ ناظرین کو بھی شامل کر لیں ہمارے پاس روحانی علاج کے لیے بھی کچھ باتیں آئی ہیں جنید بھائی کے لیے بھی بہت سارے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 میسجز لے لیں پہلے بارسلونا اسپین میں الحمدللہ ہمارے اسلام اس وقت جمع ہے وہ ہمیں مدنی چینل پر سلسلہ دیکھ رہے ہیں مرحبا کہتے ہیں ان کو دبئی میں ہمارے اسلام اس وقت موجود ہیں وہ ہمارا سلسلہ دیکھ رہے ہیں ان کو ہم مرحبا کہتے ہیں اسی طرح ہمیں الحمد للہ ابو دھابی میں اسلام دیکھ رہے ہیں ہم ان کو بھی مرحبا کہتے ہیں بہت سارے میسجز ہیں جنید بھائی کچھ نعتوں کی فرمائش میں آپ سے رپیٹ کر دیتا ہوں تو آپ اگر آپ چاہیں تو اس کو نوٹ کر لیں اور وہ کچھ نعتیں اس میں سے دو دو شعر اگر سنا دیں کچھ تو ہمارے اسلام بھائی جو ہے وہ خوش ہو جائیں گے ان کی دل جوئی کی نیت آپ کر لیجیے گا خراب حال کیا دل کو پر ملال کیا یہ ایک کلام واقعی مدینہ چھوٹنے والوں کے لیے تو یہ کلام ہے حضور آپ کے لیے سوال یہ ہے کہ گھر میں سکون کے لیے کوئی وظیفہ عطا فرما دے تو اس کو بھی اگر آپ نوٹ کر لیں انشاءاللہ میں آپ سے وہ ابھی پوچھتا ہوں ہمارے اسلامی بھائی کے لیے اسی طرح ایک اسلامی بھائی ہیں کہ میری شادی ہو گئی ہے ایک سال اور چھ مہینے ہو گئے ہیں اولاد کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیجئے کوئی تصویر بتا دیجئے تو وہ آپ بتا دیجئے ایک اسلامی بھائی اس وقت ہمیں آسٹریلیا میں سن رہے ہیں اور بتاتے ہیں کہ I am watching you all I am originally from Afghanistan but I love Madani channel الحمد للہ افغانستان کے اسلام بھائی اور آسٹریلیا میں ہمارا مدنی چینل دیکھ رہے ہیں الحمد للہ وی آر ویلکم یو اس وقت آسٹریلیا میں صبح کا وقت ہو رہا ہے میں نے جیسا کہ بتایا کہ آسٹریا میں بھی الحمد للہ ہمارے اسلام پہ موجود ہیں آپ کی بھی میسجز بھی پڑھ رہے ہیں کالز ہمارے پاس ہیں پہلے کالز لیتے ہیں پھر آپ کے کچھ میسجز پڑھ کر میں سنا دیتا ہوں سلو الحبیب صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا نام ہے محمد اسلام الدین حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں میں نے اپنے لیے دعا کروانی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک سال اولاد عطا فرمائے جی، میرا نام راشد حسین ہے میں قیم آباد سے بات کر رہا ہوں میرے ساتھ ایک مسئلہ یہ ہے کہ کافی ٹائم سے مجھے کاروبار میں بہت نقصان ہو رہا ہے مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ میرے ساتھ ایسا کوئی مسئلہ ہے بھی یا نہیں میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں اگر ہے تو مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں جس سے میری مسئلہ حل ہو جائے اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے اور آپ کے اور تمام اسلامی بھائیوں کے روزگار میں برکت عطا فرمائے یہ سوال بھی آپ کاروبار کے حوالے سے نوٹ کر لیجیے اور واقعی آج کل فائنینشیل کرائسس ہے یہ جو آپ وظیفہ بتائیں گے یہ کئی لوگوں کے لیے انشاءاللہ شاء امید ہے کہ فائدے کا سبب بنے گا ہمارے کمر بھائی ہماری حوصلہ افزائی کر رہے ہیں مرحبا کہتے ہیں ان کو بہت شکریہ آپ نے ہمارے لیے اچھے کمنٹس دیے شہزاد انور چختائی صاحب یو آر آلسو واچنگ جزاک اللہ خیرہ جنید بھائی آپ کے لیے وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں ہمارے اسلام بھائی بارسلونا اسپین سے انہوں نے یہ فرمائش کی ہے اور اسی طرح ہمارے اسلامی بھائی ابو دھابی سے کہتے ہیں وی وی آل لو بابا جان اینڈ ہز الحمد للہ آر آلسو لونگ امیر علیہ سنت اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اسلام نئے اسلامی سال کی ہمارے تمام اسلامی بھائیوں کو مبارکباد پیش کر رہے ہیں جزاک اللہ خیرہ حیدرآباد سے ہمارے بھائی موجود ہے کہہ رہے ہیں ہم بھی مندی چینل دیکھ رہے ہیں بینکاک تھائی لینڈ کے اندر اسلامیہ مدنی چینل دیکھ رہے ہیں ہم ان کو مرحبا کہتے ہیں ہمارے اسلامیہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ تمام مدنی چینل والوں کے لیے دعا کر رہے ہیں جزاک اللہ خیرہ اویس احمد کہہ رہے ہیں کہ میں اس نعت کا بےتابی سے ویٹ کر رہا ہوں اویس بھائی آپ نے کون سی نعت بتائی ہے وہ نہیں لکھی آپ نے وہ اگر آپ دوبارہ بھیج دیں تو ہم تک انشاءاللہ پہنچ جائے گی اور ایک اسلام میں نے خواب لکھ کر بھیجا دیکھیں آج ہم خوابوں کی تعبیر نہیں بتائیں گے انشاءاللہ جب بتائیں گے تو آپ کو بتا دیں گے اصل میں ہمارے اسد بھائی کو آپ نے دیکھ لیا ہے تو خوابوں کی تعبیر بھی پوچھ رہے ہیں لیکن آج ہم ہمارے سیگمنٹ نہیں ہے خوابوں کی تعبیر کا ہاں حضرت صدیقی اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے خواب سن لیں گے ایسا کرتے ہیں انشاءاللہ ٹھیک ہے نا وہ لیں گے انشاءاللہ شاء بالکل سبحان اللہ تو یہ بھی ہمارا مدینہ مدینہ ہو جائے گا اچھا اور میلبرن آسٹریلیا سے فون کیا مرحبا کہتے ہیں اور بیلجیم سے ماشاء اللہ الحمد وہ بھی ہمارا سلسلہ دیکھ رہے ہیں مرحبا کہتے ہیں اور اور ہمارے جناب ماشاء اللہ کئی اسلامی بھائی بہت ساری فرمائشیں آ رہی ہیں دبئی سے اسلامی بھائی موجود ہیں can I call Madani channel T V yes you can call you have your number on screen so please call us ان شاء اللہ ول ریسیو یور کال اور ایک اسلام بھائی کہتے ہیں کہ um, بہت ساری ہو گئی ان شاء اللہ میں اور نکالتا ہوں جب تک آپ حضور کچھ علاج بتا دیں اور جنید بھائی وہ دو تین اشار چند چلنا کو دو دو اشار سنا دیں گے وہ جو سوالات ہوئے اس کو پہلے سوال کو بھی ریپیٹ کر دیجیے گا تاکہ یہاں بھی اگر وہ اسلائب میں موجود ہے یا مدنی چل کے اگر کسی ناظرین میں سے کسی کا مسئلہ ہے تو وہ اس کو دیکھ لیں گے جی، جن کا آپ نے میسج سنایا تھا اولاد کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ اولاد نہیں ہے کافی عرصہ شادی کو ہو گیا اس طرح کے کئی مسائل ہوتے ہیں کئی اسلام یہاں پہ بھی موجود ہوں گے جن کا یہ مسئلہ ہوگا تو ایسے اسلامی بھائی جن کے ہاں اولاد کا سلسلہ نہ ہو تو سات روزے یہ رکھیں مسلسل اور افطار کے وقت اکیس مرتبہ یا مصورو یہ جو اسلامی بہن ہیں یعنی ان کی گھر والی جو ہوں گی وہ پڑھیں یا مصورو یا مصورو اکیس دفعہ سات روزے مسلسل رکھنے ہیں اور روزانہ افطار کے وقت جیسے ابھی محرم الحرام کا یہ مہینہ شروع ہوا ہے اس میں عموماً مسلمانوں کی ایک تعداد ہے جو ابتدائی اشرے کا جو ہے روزے رکھتے ہیں تو ایسے بھائی یہ اس میں بھی روزے رکھ سکتے ہیں تو یا مصور اکیس دفعہ پڑھ کے یہ پانی پہ دم کر کے افطار کے وقت اس سے افطاری کریں ان شاء اللہ اللہ تعالیٰ انہیں اولاد عطا فرمائے گا اسی طریقے سے ہر جمعہ کو یا باری او ہر جمعہ کو یا او دس دفعہ پڑھ لیا کریں گے تو ان اللہ تعالیٰ نیک بیٹا عطا فرمائے گا جو بے اولاد یا باری ہر جمعہ کو پڑھ لیا کرے اللہ تعالیٰ اسے نیک بیٹا عطا فرمائے اللہ تو مدنی چینل کے یہ ناظر جنہوں نے یہ میسج کیا تھا یہ ایس ایم ایس کیا ہے تو وہ بھی یہ عمل کریں اور دیگر ناظرین جو بھی مرض میں یوں کہنے مبتلا ہوں یا اولاد کے خواہش مند ہوں تو وہ یہ عمل کر سکتے ہیں کاروباری نقصان کے حوالے سے ایک سوال ہوا کہ جی۔ کاروبار جو بھی کرتے ہیں اس میں نقصان ہوتا ہے اور برکت نہیں کاروبار میں اس حوالے سے فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان ایک تو یہ کہ نماز کی پابندی تو رکھنی ہی ہے ہر مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان پانچ سو پچاس مرتبہ یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو یہ پڑھنے کا معمول بنائیں ان شاء اللہ رزق میں برکت ہوگی اور روزانہ یہ عمل بھی کریں کہ صبح یا مقتدیرو یا مقتدیرو یا مقتدیرو یہ تیس دفعہ پڑھ لیا کریں آپ اپنے کاروبار پہ جا رہے ہیں دکان پہ جا رہے ہیں کہیں پہ بھی جا رہے ہیں یہ تیس دفعہ پڑھ کے جائیں گے تو انشاءاللہ شاء آپ کو فوائد ہوں گے نقصان نہیں ہوگا ماشاء تو یہ اپنے کام کاج پہ جانے سے پہلے یہ پڑھ لیا کریں انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ ہمارے اسلامی بھائیوں کو یہ ایک سوال بڑا ہاٹ ہے آج کا پہلے بھی ہم سلسلہ کر رہے تھے دارالفتا سنت اس میں بھی یہ کوشچن کئی بار آیا یہ ایک سو تیس بار جو آج یقم محرم کو بسم اللہ شریف لکھنا ہے ایک تو اس کی فضیلت اور اس کا طریقہ بھی بتا دیں دوسرا یہ سوال بار بار آ رہا ہے کہ کیا اس کی فوٹو کاپی کروائی جا سکتی ہے یا اس کو کمپیوٹر پہ ٹائپ کر کے اس کو کاپی پیسٹ کیا جا سکتا ہے یہ لکھنے کا طریقہ کیا ہے اور اس حوالے سے کیا فرماتے ہیں یکم محرم الحرام کو یہ لکھی جائے گی جیسے یکم محرم الحرام آج مغرب سے شروع ہو چکا اور کل غروب آفتاب تک یہ یکم ہی ہے سبحان اللہ اس پورے ڈبل بارہ گھنٹے کے اندر کسی وقت بھی آپ ایک سو تیس مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری جو بسم اللہ شریف ہے یہ لکھ لیں یا لکھوا لیں جو فضیلت لکھی ہوئی ہے امیر علیہ سنت نے بھی مدنی پانچ سورہ کے اندر بھی ہے صفحہ نمبر پانچ پر تو یہ ہے لکھ لیں یا لکھوا لیں فوٹو کاپی اس کا نہیں ہے لکھنے اور لکھوانے ہی کی برکتیں ہیں آپ اگر خود نہیں لکھ سکتے تو کسی سے لکھوا بھی سکتے ہیں لکھوا کر اپنے پاس رکھ لیں گے تو انشاءاللہ پھر بھی وہی برکتیں ملیں گی ظاہر بات جو بھی کوئی بھی تعویذ ہوتا ہے اس کے لکھنے کی جو ایک برکتیں ہوتی ہیں اور اس کے اندر جو ایک پورا خیال رکھا جاتا ہے اس کی ایک چال ہوتی ہے تو وہ سارا لکھنے میں آئے گی نہ کہ اس کی کاپیاں کروانے میں ایسے تو ہر کوئی عامل بن کے بیٹھ جائے گا ایک تعویذ کسی سے لے کے آئے اور اس کی کاپیاں کروا کے پھر سب کو تعویذ دے رہے ہیں تو یوں ہر کوئی عامل بن کے بیٹھ جائے اگر مطلب جو اس کے فوائد ہوں تو یہ لکھنے کے خود لکھنے کی یا دوسرے سے لکھوا کر اپنے پاس رکھنے کی فضیلت ہے انشاءاللہ شاء اللہ ایک دفعہ بھی جیسے لکھ لیا بار ایسے ہیں کہ پوچھتے کہ کیا ہر سال لکھنا ہے تو ہر سال لکھنا ضروری نہیں ایک دفعہ آپ نے لکھ لیا پچھلے سال لکھ لیا تو آپ کے پاس ہے آپ نے گلے میں پہنا ہوا یا جیب میں رکھا ہوا اپنے پاس ہے تو وہ کافی ایک ہی دفعہ لکھا ہوا لیکن ہر دفعہ لکھ لیں گے تو اور زیادہ برکتیں ملیں گی آپ نے لکھ لیا آپ لکھ کے اپنے گھر میں ایک لگا لیں لکھ کے اپنے گھر والوں میں سے کسی کو دے دیں تو یہ بھی ہے مطلب اس میں دوسرے کو آپ لکھ کے دے دیں خیر خائی کی نیت سے تو اس میں لکھنے میں وہی احتیاطیں ہیں جو عموماً بیان کی جاتی مدنی چینل پر کہ جب بھی کوئی بھی تعویذ لکھا جائے یہ بھی ایک عمل ہے ورد ہے تعویذ ہے تو اس کے لکھنے میں وہی احتیاطیں ہیں کہ دائرے والے حروف جو ہیں ان کا دائرہ کھلا رکھا جائے گا جیسے بسم اللہ کے اندر میم کا دائرہ ہے بسمی کے اندر پھر اللہ لفظ جلالت جو ہے اس میں ہا کا دائرہ ہے الرحمان میں میم کا دائرہ ہے الرحیم میں میم کا دائرہ ہے تو جتنے دائرے والے حروف ہیں ان کا دائرہ کھلا کھلا رکھا جائے گا اور نقطے جو لگائے جائیں گے وہ جیسے ڈاٹ لگاتے ہیں وہ نقطہ لگایا جائے گا گول جیسے ہمارے عموماً زیرو بنایا جاتا ہے وہ نقطہ نہیں ہوگا بلکہ ڈاٹ کی طرح نقطہ لگایا جائے گا اس طرح اس میں اعراب لگانے کی حاجت نہیں زیر صبر پیش وغیرہ یہ لگانے کی حاجت نہیں ہے یہ لکھ کے آپ نے پاس رکھیں گے تو انشاءاللہ آفات و سے ہم محفوظ رہیں گے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ کئی سارے وظائف ہمیں مل گئے ہیں ہمارے بیلجیم کے ایک اسلامی بھائی ہیں ان کے بچوں کی امی بیمار ہیں محمد اظہار بھائی ہیں ان کے لیے وہ کہہ رہے ہیں دعا بھی کر دیں ہم سب دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا کامل عطا فرمائے کوئی وظیفہ بھی عطا فرما دیں شفا عطا فرمائے کیسا ہی کوئی مریض ہو یا مینو یا مینو یا مینو ایک سو پندرہ دفعہ پڑھ کے اول و آخر درود پاک اس پہ دم کر دیں اور یا سلام ایک سو گیارہ دفعہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے انہیں پلا دیں ان شاء اللہ صحت مند ہو جائے گا ماشاء اللہ ماشاء اللہ چلے بھائی یہ تو تمام مریضوں کے لیے ہمیں مل گیا آپ کے سوال پر پھر سوال ہمارے ہند مدنی گجرات کے اسلامی بھائی انہوں نے قائم کیا ہے کہ میں نے آج لکھ لیا ہے پہلی محرم ہے کیا پہلی محرم کے بعد بھی میں کسی کو دے سکتا ہوں وہ تحفہ یا پہلی محرم کو ہی کسی کو دینا ہوگا نہیں لکھنا جو ہے وہ پہلی محرم کو ہے تو بھلے آپ کر بھی سکتے ہیں چھ مہینے بعد بھی دے دیں گے پھر بھی انشاءاللہ ان کو فضیلتیں ملیں گی امید ہے کہ ہمارے اسلام کو یہ پتہ چل گیا ہوگا اب الحمدللہ ایک اور خوشخبری دے دیتے ہیں کہ ہمارے سلسلے میں دارالفتا کے اسلامی بھائی انہوں نے بھی ابھی جوائن کر لیا ہے تو where over you are in دبل now you can ask the question about شریا ہم ابھی تک تو شرعی سوالات نہیں لے دیتے ہمارے ساتھ دارالفتا اسلامی بھائی نہیں تھے آپ تشریف لے آئے ماشاء اللہ ابھی آپ نے ان کو نو سے بارہ براہ راست سلسلے میں دیکھا ہوگا یہ وہاں سے آل دا وے ہمارے پاس تشریف لائے ہم ان کو مرحبا کہتے ہیں تو مائک ان کی طرف کر دیجیے گا ایک دو سوالات پہلے ہی میرے پاس موجود ہے تو حضرت سے سوالات لے لیتے ہیں حضور ایک سوال تو یہ کہ اس لائب میں بڑا انٹرسٹنگ آسٹریلیا سے کوشچن کیا ہے اور وہ سوال کر رہے ہیں کہ میں اس وقت مدنی چینل دیکھ رہا ہوں اور کیا میں اگر ساری رات مدنی چینل دیکھتا رہوں تو مجھے قیام اللیل یعنی ساری رات کی عبادت کا اور قیام اللیل کا ثواب مل جائے گا وہی سوال کرنا چاہ رہے ہیں قیام اللیل کا ایک جو خاص مفہوم ہے اور وہ جو فضائل خاص طور پر وارد ہوئے ہیں وہ تو نماز پڑھنے والے کے لیے البتہ یہ ہے کہ مدنی چینل دیکھنے کی وجہ سے عبادت کا ثواب ضرور ملے گا انشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ ماشاء اللہ اسی طرح ہمارے ایک اسلامی بھائی ماشاء اللہ اس وقت کیلیفورنیا امریکہ میں بھی ہمارا سلسلہ وڈ لینڈ میں دیکھا جا رہا ہے آئی لو مدنی چینل آلویز انجوائے واچنگ ماشاء اللہ مرحبا ایک اسلام ہے حضور عتیق احمد اتاری یو کے سے ہیں برمنگم سے ان کا شرعی سوال یہ ہے کہ اگر کوئی جمعے کا خطبہ مس کر دے اف یو مس یور جمعہ خطبہ از یور جمعہ ٹو فرض آر اسٹل ویلڈ کیا وہ دو فرض جمعے کے پھر بھی باقی رہیں گے یا پڑھے جا سکتے ہیں یا وہ نہیں مطلب گنے جائیں گے یا مانے جائیں گے کسی کا خطبہ چلا جائے تو کیا حکم ہوگا جمعہ المبارک کا خطبہ اگر سننے سے رہ گیا ہے تو بھی نماز جمعہ اس کا ادا ہو جائے گا ہو جائے گا البتہ حدیث میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ فرشتے جمعہ المبارک میں حاضر ہونے والوں کے نام لکھتے ہیں لیکن جب خطبے کے لیے خطیب کھڑے ہوتے ہیں خطبہ دیتے ہیں تو وہ بھی اپنے دفتروں کو رجسٹروں کو لپیٹ کر اس خطبے میں شریک ہوتے ہیں اس کا نام نہیں لکھا جاتا یعنی ایسا کرنا نہیں چاہیے جی۔ کبھی ایسا ہو جائے تو جمعہ ہو جائے گا ورنہ وہ برکت جو بتا رہے ہیں فرشتے لکھتے وہ نہیں ملے گی اور اہتمام جلد ہی ہونا چاہیے جمعہ المبارک کی حاضری کے لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے یا یو الدین امن نودی علیہ صلاجمہ عاطف اللہ وزر البئی ذالکم خیر تم تعلمون کہ جب جمعے کے لیے اذان دی جائے اللہ کے ذکر کی طرف بلایا جائے تو جلد دوڑا جائے اس کی طرف صحیح کی جائے کوشش کی جائے اور کاروبار تجارت اس طرح کے لین دین کے معاملات ترک کر دیے جائیں روک دیے جائیں یہ بہتر ہے اگر ہم اس کو سمجھیں سبحان اللہ سبحان اللہ مبارک ہو میرے پیارے اسلام بھائی تھوڑی دیر پہلے خوشخبری ملی تھی کہ ہمارا سلسلہ مدینہ پاک میں دیکھا جا رہا ہے اسلام میں موجود ہے مکہ پاک کی فضاؤں میں اور لکھتے ہیں کہ آپ نے ابھی غار سور کا تذکرہ کیا ہے اسی مکہ پاک کی فضاؤں سے الحمد ہم یہ مدری چینل دیکھ رہے ہیں اور مدری چینل کے ذریعے تمام ناظرین کو ہم نئے سال کی مبارکباد پیش کرتے ہیں اللہ پاک سب مدری چینل کے ناظرین کو مکہ اور مدینہ کی زیارت نصیب فرمائے مکہ پاک میں بھی مدری چینل پر بلیسنگ آف صحابہ اور اہل بیت دیکھا جا رہا ہے ماشاء اللہ مکہ پاک والوں ہمیں دعاؤں میں مت بھولیے گا ہماری حاضری کے لیے دعا کیجیے گا ہماری مقصد کے لیے دعا کیجیے گا سبحان اللہ دیکھیں بھائی ڈرک کالونی والوں آپ سب کو تو بارہ ماہ کے سفر کی نیت کر لینی چاہیے بیٹھے بیٹھے مکے میں بھی دیکھے جا رہے ہیں مدینے میں بھی دیکھے جا رہے ہیں اور دنیا بھر میں ماشاء اللہ ہمارا یہ پاک مدنی کابینہ یہاں پر ماشاء اللہ یہ سلسلہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے اور ماشاء اللہ مدنی کاموں کی یہاں بھی دھومے ہیں الحمد للہ دارالفتا کے کچھ بات کریں گے مزید سوالات اب آپ ہمیں شرعی سوالات بھی کر سکتے ہیں جنید صاحب آپ کی طرف آتے ہیں جلدی جلدی ہمارے دو تین چار جو بھی فرمائشیں آپ کے پاس جمع ہو گئی ہیں سنا دیجیے موریشس میں بھی مدنی چینل دیکھ رہے ہیں بھائی سبحان اللہ مرحبا کہتے ہیں آپ کو خراب حال کیا دل کو پر ملا لکھیا ہائے ہر خرا دھار کیا دل کپور ملا جیتے جی ایک تمنا ہوتی ہے کہ جیتے جی یہ چیز سن لوں بھائی یہ دیکھ لوں کچھ بزرگوں کی ہوتی ہے جیتے جی بچے کا چہرہ دیکھ لوں کوئی کہتا ہے مرنے سے پہلے یہ جگہ دیکھ لوں جیتے جی کوئی ایسا کام کر جاؤں امام اہل سنت کا عشق رسول دیکھیے آج بھی کی انتہا دیکھیے یہ اعلیٰ حضرت ہی کا حصہ ہے اس شعر کا جو مفہوم اعلیٰ حضرت کا تو کیا ہوگا وہی جانتے ہیں جو ہم سمجھتے ہیں ہماری چھوٹی سی عقل کے مطابق کہ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ الہی اے اللہ رضا کی جیتے بھی جی ایک تمنا ہے کہ بس یہ بات زندگی میں سن لے ایک بات کہ پیارے آقا نے مجھے اپنے اپنے شہر یعنی مدینہ پاک کے سلام میں کتوں میں مجھے شمار کر لیا ہے میرا نام لکھ لیا ہے مجھے مان لیا ہے اپنے گھر کا پگ رضا جیتے بھی اگر یہ سن لے گا تو یہ اس کی زندگی کی بڑی خواہش ہے اللہ اللہ اللہ تعالیٰ اعلیٰ حضرت کے سب کے ہمیں اس کے رسول عطا فرما دوبارہ یہ شعر سنیے اور دیکھیے ہمارے اعلیٰ حضرت کا تخیل اور اس کے رسول کیا ہے جن کے صدقے کئیوں کو اب عشق رسول ان کے کلام پڑھ پڑھ کر لوگ روتے ہیں تو ان کا اپنی کیفیت کیا ہوگی مدینے پاک گئے ٹھان لی دل میں نا رضا وہ بھی اگر چاہیں تو اب دل نے یہ ٹھانی ہے ٹھان لی کہ بس پیارے اکال والسلام کا دیدار کرنا ہے روزہ رسول پر حاضری دینی ہے اور اسرات والسلام کا دیدار کرنا ہے سنہری جالیوں پر حاضر ہوئے درود پاک پڑھتے رہے ساری رات پڑھتے رہے مگر آزمایا جا رہا تھا عاشقوں کو آزمایا بھی تو جاتا ہے نا آزمایا جا رہا تھا دیدار نہ ہوا کے عالم میں کس کہتے ہیں نا کہ وہ کیفیت کے عالم میں امام اہل سنت نے قلم اٹھایا ہوگا اگر تصور جمائے تو ایسا لگتا ہوگا کہ آنسو بھی ٹپ ٹپ گر رہے ہوں گے دل یاد رسول اور فراق رسول میں مچل رہا ہوگا مدینے کی فضائیں مدینے کی ہوائیں مسام دماغ کو معطر کر رہی ہوں گی اور پھر اس کیفیت میں کلام لکھ رہے ہیں وہ سوئے لال آزار پھرتے ہیں تیرے دن بہار پھرتے ہیں پھر کلام لکھتے لکھتے لکھتے پھر کیا لکھتے ہیں آخر میں مکتا کہ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں اتنی انتظاری کر دی ہم تو نہیں کہتے لیکن اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ تیری بات کو کیوں پوچھے گا تیرے جیسے بہت پھر کیا ہوا جب اتنی انتظاری کی ایسی طرف دکھائی تو آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتا کا بھلا ہو دیدار بھی کروایا اور کیسے کروایا اعلیٰ حضرت نے اپنے سر کی آنکھوں سے جاگتی آنکھوں سے پیارے آکا کا دیدار فرمایا اور پھر خود ہی اپنی ایک اور نعت میں اس بات کا اظہار کر رہے ہیں پہلے تو طلب تھی اظہار کی پھر لکھتے ہیں یاد میں جس کی نہیں ہوش ہوشے تنو جا ہم کو پھر دکھا دے وہ رخ اے مہرے پروگا ہم کو پھر دیکھنے کی تمنا کرتے ہیں تو اب یہ وہ کلام ہے اگر یوں کہیں تو غلط نہ ہوگا کہ بارگاہ رسالت میں اس کلام کو مقبولیت حاصل ہے آقا کو پسند ہے یہ کلام اگر یہ کہیں تو نہ ہوگا جھوم کر تڑپ کر اس کلام میں شامل ہو جائیں سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ کندھے پہ اٹھا کر ایک کو لے کر جاتے ہیں نا مگر واپس چار آتے ہیں پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں اپنی آخرت کو نہ بھولو اس قبر کو نہ بھولو اعلیٰ حضرت ہر ہر شعر میں ایک نیا میسج ایک نیا پیغام ایک نیا اشارہ دے رہے اس سے پہلے جو شعر ہم نے سنا جان ہے جان کیا نظر آئے کیوں ادو گردے غار پھرتے ہیں تھوڑی دیر پہلے ہی ہم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا تذکرہ کر رہے تھے یہ وہی اس غار سور کے واقعے کی طرف اشارہ ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں ابو جو ہے دشمن غار میں تلاش میں ہے ڈھونڈ رہے ہیں کہ کسی طرح پیارے اکار والسلام اور صدیق اکبر کا پتہ لگ جائے مگر اللہ عزم جل نے ان دونوں مقدس ہستیوں کی حفاظت کے ظاہری اسماد بھی پیدا فرما دیے کیا ہوا کہ اس طرح کے پیارے علیہ اسلات السلام اور صدیق اکبر جب غار سور میں داخل ہوئے تو غار کے منہ پر مکڑی نے جالا تن دیا فوراً جالا بنا دیا مکڑی جالا جب بنائے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں یہاں دو عرصے سے کوئی نہیں آیا فوراً مکڑی نے جو ہے جالا تم دیا اور کنارے پر کبوتری نے انڈے دے دیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں یہ سب کچھ کفار مکہ کو پیارے آکاشی کے اکمر اگرتا کی تلاش سے روکنے کے لیے کیا گیا تھا ان دو کبوتروں کو پھر جزا کیا ملی ان دو کبوتروں کو یہ برکت ملی ایسی بے مثال جزا دی گئی کہ آج تک حرم مکہ میں جتنے کبوتر ہیں وہ انہی دو کی اولاد میں سے ہیں اور یعنی مکہ پاک میں کعبہ ایک کوشر رفا کے قریب جو کبوتر نظر آتے ہیں یہ وہی ان دو کبوتروں کی اولاد میں سے اور میرے رب تعالیٰ نے پھر کیا اکرام فرما دیا کہ رہتی دنیا کے لیے حرم پاک کے جانوروں اور اس میں کبوتر بھی شامل ہیں ان کے شکار پر بھی پابندی لگا دی گئی تو اب کبوتروں کو وہاں جا کے شکار بھی کوئی نہیں کر سکتا بلکہ علماء کرام فرماتے ہیں اگر مکہ پاک میں کبوتر بیٹھے ہوں تو ان کو ڈرا کر اڑانا بھی حرام ہے اتنا ان کا اکرام کر دیا گیا میرے آقا علی رات وسلام کے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائی رار کے بار کبوتروں نے انڈے دیے اور میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اسی طرح وہ آئے کفار آئے ڈھونڈ رہے ہیں مگر نہ پا سکے اعلیٰ کہتے ہیں جان ہے جان کیا نظر آئے کیوں ادو گرد غار پھرتے ہیں یہ پھرتے رہیں پیارے آقا انہیں نظر نہیں آئیں گے نہیں معلوم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 تار بناتے ہیں اس سے زیادہ اعلیٰ اور عرفا ہے اور اب وہ ہم جا رہے ہیں اس مکتے کی طرف وہ یادگار مکہ اعلیٰ حضرت نے جس کلام کا لکھا آنکھیں بند کر کے سنے تو بہت زیادہ سرور آئے گا کوئی کیوں میرا پیر میرا پیر سنانے کی بھی فرمائش حضور آئی ہے اور یہ شاید ہمارے اسلامی بھائیوں کا ٹانک بھی ہے ماشاء اللہ نئی جان پڑ جاتی ہے دو تین شہر اس کے بھی سنا دیں اور پھر ان شاء اللہ آپ کے پاس اور بھی کلام ہوں گے اور کالز کا سلسلہ بھی شروع ہو پھر کالز ملتے ہیں ان شاء اللہ سلو الحبیب صلی اللہ جی جی کچھ فرمائیے سبحان اللہ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت ہی سے کچھ مدنی پھول چنتے ہیں کچھ اچھی اچھی نیتیں بھی کرتے ہیں پھر ان یہ کلام سنیں گے تو زیادہ لطف آئے گا جب یہ سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں بہت ہی توجہ کے ساتھ سنیے گا ماشاء اللہ صحابہ کرام کے واقعات پڑھتے ہیں سرکار کا قرب انہوں نے پایا کبھی سرکار کے وضو کے پانی سے تبرک حاصل کر رہے ہیں سرکار حلق کروا رہے ہیں تو ایک بال بھی زمین پر نہیں جانے دے رہے مال خرچ کرنے کا موقع آ رہا ہے تو سب کچھ قربان کیے چلے جا رہے ہیں وہ ایک کیف وہ ایک سرور وہ ایک مستی صحابہ کرام میں ہوا کرتی تھی اور ہر ایک دوسرے سے بڑھ کر قربان ہونے کو گویا تیار ہوا کرتا تھا اور جب یہ واقعات پڑھتے ہیں جی تو دل میں ایک امنگ ہوتی ہے خواہش ہوتی ہے جو ہم بھی وہاں ہوتے خاک گلشن لپٹ کے قدموں سے لیتے اترن مگر کریں کیا نصیب میں تو یہ نام مرادی کے دل لکھے تھے یعنی ایک تمنا ہوتی ہے مدری چینل کے ناظرین بھی اس بات کو فیل کریں گے کہ صدیق اکبر کے واقعات عمر فاروق کے واقعات عثمان غنی حضرت علی اور دیگر صحابہ کرام علی مردوان رضی اللہ تعالی عنہم کے واقعات پڑھ کر یہ جذبہ بیدار ہوتا ہے لیکن کرے کیا اس وقت ہم پیدا نہ ہو سکے اور یہی حقیقت ہے اب اس زمانے میں ہم دنیا میں آئے لیکن خواہش تو کر سکتے ہیں کہ ان کے اس کیف و سرو عشق و مستی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک مقرب نبی سے جو الفت لگاؤ وہ جو ایک ماحول ہوا کرتا تھا کاش کے اس کا ایک ذرہ ہی نصیب ہو جائے اب یہ کیسے حاصل ہو وہ کیف سرور مستی الفت عشق یہ محبت جو کہ حقیقی محبت ہے تو جب ہم پڑھتے ہیں کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو علماء کرام نے ہماری یہ رہنمائی فرمائی ہے کہ جس طرح سے صحابہ کرام علی مردوان اپنے آقا کے ساتھ یہ سارے انداز اختیار کیا کرتے تھے تو علماء کو انبیاء کا وارث قرار دیا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ مقبول بندے یہ علماء یہ اولیاء یہ جو شیخ ہوا کرتے ہیں پیر ہوا کرتے ہیں تو مرید کا تعلق بھی پیر کے ساتھ کچھ ایسا ہی ہوا کرتا ہے کہ وہ بھی اپنے پیر کے لیے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے اس کے فرمان پر اپنے آپ کو قربان کرنے کی کوشش کرتا ہے اگر ہم غور کریں اور بزرگوں کی سیرت کو دیکھیں تو جو الفت اور جو تعلق اور جو محبت جو دین کی خدمت جو قربانی کا جذبہ صحابہ کرام کا سرکار کے ساتھ ہوا کرتا تھا اس کی جھلک ہمیں بزرگوں کی زندگی میں بھی نظر آتی ہے پیروں کے ساتھ محبت جو جامع شرائط پیر ہوتی ہیں ان کے ساتھ الفت ان سے تبرک ان سے تبسل تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو کہ امام الانبیاء ہیں اور علماء کو انبیاء کا وارث قرار دیا گیا تو علماء کرام ان کے وارث ہوئے امبی صحابہ کے غلام ہیں انبیاء کے غلام ہیں اب وہ کیف وہ سرور وہ مستی وہ عشق محبت ہم ان علماء اور اولیاء کرام کے ساتھ وابستہ ہو کر ویسی نہ صحیح اس کا صدقہ تو پاس ہے وہ جھلک تو دیکھ سکتے ہیں اور خدا کی قسم جسے یہ میسر ہو وہ جان سکتا ہے کہ جو ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں اگر کوئی کسی پیر کامل کا مرید ہے اپنی عقیدت اس کے ساتھ رکھتا ہے اس کے فرمان پر عمل کرتا ہے اس کے پیچھے چلتا ہے وہ جیسا بننے کی کوشش کرتا ہے جو کہ حقیقت میں سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی اتباع کی طرف لے جاتے ہیں ظاہر ان کا عمل ان کی طرف محبت کا بڑھنا یہ سرکار کی محبت کی طرف بڑھا دیتا ہے کیا نہیں دیکھتے امیر سنت کا جب کوئی مرید ہوتا ہے تو سرکار کی سنتوں کا کیسا پابند ہو جاتا ہے کیا آپ نہیں دیکھتے کہ اولیاء کرام سے جب کوئی نسبت قائم کرتا ہے تو کیسا اس کو سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کا عشق نصیب ہو جاتا ہے یہ کلام جو بھی ہم سن رہے تھے امام علیہ سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کا ان کی اپنے پیر سے محبت پیر گھرانے سے محبت اپنے جو ہے وہ اپنے جو پیر صاحب کے شہزادے تھے ان سے محبت کے واقعات پڑھتے ہیں تو دل کے اندر محبت بڑھتی ہے تو ہم اس زمانے میں تو نہ ہو سکے لیکن اتنا تو کر سکتے ہیں کہ جو انبیاء کے وارث ہیں ان سے ہم محبت کا اظہار کریں ان پر اپنا مال قربان کریں ان کے پیچھے چلنے کی کوشش کریں ان شاء اللہ جو کوشش کرے گا رغبت پائے گا ہمت کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے امید ہے کہ اسے بھی صحابہ کلام علی مردوان کے اس عظیم جذبے کا اس کامل ایمان کا اس سنتوں پر چلنے کا شریعت کی پاسداری کا اور جس طرح سے انہوں نے یہ اعمال کر کے سرکار کے منظور نظر بنے انشاءاللہ ہم ان اولیاء کی ان علماء کی پیروی کر کے سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ سے ضرور حصہ پائیں گے آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی اگر اب تک کسی کے مرید نہیں ہوئے اور یہ کیب سرور عشق و مستی کی جو ہے راہ پر گامزن ہونا چاہتے ہیں جو کہ ایک بہت ہی خوبصورت شاہراہ ہے جس پر چلنے والا دنیا کی لذتوں کو بھول کر اس حقیقی لذت سے آشنا ہو جاتا ہے کہ پھر دنیا کی لذت کی اسے حاجت نہیں رہتی مرید بن جائیے ان شاء اللہ زواجل دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوں گے امیر علیہ سنت دامت برکاتم العالیہ سے وابستہ ہوں گے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سیرت کے ہم نے پہلو دیکھے سنے بیان کیے گئے ان کو اپنانے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کا موقع ملے گا اللہ اللہ سبحان بات ہے قرآن کریم میں سورہ کاف اللہ تبارک نے اصحاب کاف کا جو ہے وہ ذکر جو ہے وہ فرمایا ہے اصاب کہف ردوان اللہ کی کہاواز مجمعین کا جو ہے ان کے کتے کا بھی ذکر ہے اصحاب کہف جو تھے یہ اللہ تبارک بتا کے نیک بندے تھے اللہ کے ولی تھے تو ان کے ساتھ جب ایک کتے کو نسبت ہو گئی تو اس کے بارے میں رشاد فرمایا گیا کہ جو اصاب کہف کا جو کتا ہے یہ انسانی شکل میں بن کر جنت میں جائے گا سبحان اللہ تو جب کتے کا تعلق جو ہے وہ نسبت والوں سے ہوا اللہ کے جو ہے وہ اولیاء سے نسبت جوڑی اس کو یہ فائدہ ملا جب اشرف المخلوقات جو ہے وہ یہ اللہ کے ولیوں سے نسبت جوڑیں گے تو ان کو اللہ کیسی برکتیں عطا فرمائے پیری مریدی کی بات ہو رہی ہے تو امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شب رسالت فتح رضویہ شریف نے بڑی پیاری بات نقل کرتے ہیں اور یہ بات امیر اہل سنت اپنے بڑی پیارے رسالے عاشق اکبر رسالے میں تحریر بھی فرماتے ہیں کہ اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ پوری کائنات میں مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم جیسا نہ کوئی پیر ہے اور نہ ابو بکر صدیق جیسا کوئی مرید ہے سبحان اللہ تو مرید کامل ہیں ابو بکر صدیق تعالیٰ تو جبھی تو اور بڑی پیاری بات ہمارے اسد بھائی نے کی کہ وہی کیف و سرو ظاہر ہے وہ تو نہیں لیکن اس کی جھلکیں اس کی برکتیں حاصل کرنی ہو تو کسی پیر کامل کے ہاتھوں میں ہاتھ دینا چاہیے جو تاری ہیں وہ بھی جھوم کر پڑیں گے امیر علیہ سنت سے تو سبھی کو محبت ہے حضور کچھ میرا پیر میرا پیر کلام سنا میرا تیر میرا پی میرا پیر میرا تیر میرا تیر میرا پے میرا پیر تیرا پیر میرا تیر تیرا پے میرا تیر تیرا پے میرا تیر تیرا پے میرا پیر تیرا پیٹ بنا سٹ بالا ہی والا نے بھی سنی ہوگی کوئی ہے یا جو بتائے کہ زیا کی زیا کیا ہے ایک اسلام ہے اور کوئی چلے آپ ہی بتا دیں ذرا زور سے بتا دیں تاکہ آواز آ جائے ہاں، مولانا ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ تعالی یہ امیر علیہ سنت کے پیر صاحب ٹھیک ہے تو مولانا ضیاء الدین مدنی کی یعنی ان کی جو روشنی ہے ان ان کا کا جو نور ہے الحمدللہ وہ امیر اہل سنت ہیں تو ضیا کی ضیا میرے مرشد پیا سبحان اللہ اور مولانا ضیاء الدین مدنی کون ہے پتا ہے جن کے بارے میں ہم سلاۃ السلام میں شعر پڑھتے ہیں جن کی باب مجیدی میں چمکی ضیا یہ باب مجیدی میں چمکی ضیا یہ کیا اشارہ ہے کہ اعلیٰ حضرت وہ ہیں کہ جن کی باب مجیدی میں چمکی ضیا مولانا ضیاء الدین مدنی کتب مدینہ ہے اور انہوں نے مدینہ طیبہ میں ستہتر سال اپنی زندگی کے گزارے اور باب مجیدی جو مسجد نبوی شریف کا دروازہ ہے آج بھی وہ موجود ہے الحمد اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی زیارت نصیب فرمائے باب مجیدی کے قریب ہی ان کا گھر تھا اور آج بتانے والے بتاتے ہیں کہ مولانا ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ تعالی کا جو گھر مبارک ہے وہ مسجد نبوی شریف کی جو توسیع ہوئی ہے اس کے اندر آ چکا ہے تو باب مجیدی میں وہ رہتے تھے مجیبی کے قریب رہتے تھے نام ضیاء الدین تھا قطب مدینہ تھے ہاں، ہاں۔ تو اعلیٰ حضرت کے خلیفہ تھے تو اعلیٰ حضرت وہ ہیں کہ جن کی باب مجیدی میں تم کی ضیا ہے اور امیر علیہ سنت وہ ہیں جو ضیا کی ضیا ہے رحم اللہ تو یہ جسمتوں والی کی باتیں ہیں برکتیں حاصل کر رہے ہیں للہ آپ کی کالز بھی آ رہی ہیں آپ کے میسجز بھی آ رہے ہیں دنیا بھر میں جہاں کہیں Skype I D live Madani channel اس پر آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اسکرین پر آپ کو ٹیلی فون کالز کے لیے نمبر اور ایس ایم ایس کے لیے نمبر دکھائے جا رہے ہوں گے آپ اس پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ دار اہل سنت کے اسلام بھائی موجود ہیں ہمارے ساتھ الحمد روحانی علاج کے حوالے سے اسلام بھائی موجود ہیں اور آپ نعت خواہ اسلام بھائی سے نعت کی بھی فرمائش کر سکتے ہیں دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں ہمارے ساتھ شامل رہیے کال مجھے بتایا گیا ہے کہ ہیں تو کال بھی دیجیے پہلے پھر ان مزید اپنی گفتگو کو جاری رکھتے ہیں سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ وسلم السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ میں مدینہ منورہ سے محمد اطار حسین اور ماشاء اللہ یہ آپ کا سلسلہ بہت اچھا چل رہا ہے اور یہ جب عہد شریف کی طرف میرا گھر ہے جناب سامنے سے نامر تعالیٰ ہے اور بڑی دھوم دھام سے یہ پروگرام فضان صاحبہ پروگرام چل رہا ہے مجھے پروگرام لگا ہے اور میں یہ سننا چاہوں گا کنارہ کروں گا کب گنا ہوں گا میں کال کر رہا ہوں ایک مشہور ہے کیا اللہ الرحمن الرحیم کا جو ذکر کیا نا پہلے تو لکھ کر گلے میں ڈالنا ہے میرا پویس بنا کر گیا جیل میں رکھنا ہے اس کو تو کتنا بار ہے ایک سو تیس مرتبہ یا ایک مرتبہ کنائے یہ سوال ذرا دوبارہ چلائیں اور تھوڑی سی آواز بھی ہمارے اسلام میں بڑھا دیں ذرا دوبارہ چلا دیں یہ دوسری والی جو کال تھی میں ذکر کیا نا پہلے تو لکھ کر گلے میں ڈالنا ہے میرا بنا کر جیل میں رکھنا ہے اس کو تو کتنا جا رہا ہے ایک سو تیس متنا یا ایک مرتبہ لکھنا ہے مرتبہ مرتبہ لکھ رہی ایک سو تیس اچھا اچھا ان شاء اللہ بالکل بتائیں گے دیکھیں آپ جو کال کرنے والے اسلامی بھائی ہیں نا ذرا ایسی اگر موبائل سے کر رہے ہیں تو ایسی جگہ آئے جہاں آپ کے سگنل وغیرہ ٹھیک آ رہے ہوں اور ٹھہر ٹھہر کے ہمیں کال کریں تاکہ ہم آپ کی بات اچھی طرح سمجھ سکیں سب سے پہلے تو جو مدینہ پاس میں جبل عہد کے قریب سے ہمارے صاحبہ بھائی نے کال کیا سبحان اللہ یہ وہ مبارک پہاڑ جو جنتی پہاڑ ہے میرے آتا فرماتے ابھی سے کا مفہوم ہے کہ عہد مجھ سے محبت کرتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں اور یہ ہمارے ساتھ جنت میں جائے گا تو یہ عہد شریف کے پاس سیدنا حمزہ رضی نبی اللہ اور شہدا عہد کے پاس سے میں کال کیا ہم سب کا سلام شہدا عہد کی بارگاہ میں جو جو چاہتے ہیں ان کا سلام اور ہماری حاضری کی التجا پیش کیجیے گا اور یہاں علماء بڑی پیاری بحث کرتے ہیں ہمارے ساتھ موجود دارالفتہ والے مزید یہ روشنی ڈالیں گے کہ عہد کے بارے میں تو علماء فرماتے کہ یہ پتھر ہے پتھر میں تو مظاہر جان نہیں ہوتی پتھر جنت میں کیوں جائے گا میرے آقا نے فرمایا کہ یہ ہم سے محبت کرتا ہے تو پتھر نبی پاک پاس سے محبت کرے جنت میں چلا جائے آقا کا امتی محبت کرے تو کیوں محروم ہوگا تو شیخ راد حضرت آقا کا گدا ہوں اے جہنم تو بھی سن لے آقا کا گدا ہوگا تو اس کا کچھ نہیں جاتا کیا ہوگا سنتی ہے ان شاء اللہ سے کنارہ کروں گا میں یار پہلے وہ سوال کا جواب دے دیں گا بسم اللہ شریف کے حوالے سے مائک ان کو دے دیجیے اور وہ کچھ سوال کا جواب دیں گے انشاءاللہ دو چیزیں انہوں نے پوچھی تھی ایک تو یہ کہ وہ جو لکھنا ہے تو اس کے تعویذ بنا کے گلے میں پہن لینا ہے یا اپنے پاس رکھ لینا ہے تو دونوں صورتیں ہی ٹھیک ہیں آپ لکھ کے اس کو تعویذ بنا کے گلے میں بھی پہن سکتے ہیں اور اپنی جیب میں بھی رکھ سکتے ہیں لیکن مناسب یہی ہے کہ اس کو پلاسٹک کوٹنگ کر کے اپنے پاس رکھیں اور گلے میں پہنے تو تعویذ میں شیخ طریقت امیر علیہ سنت کا بار بار وہ مدنی چینل میں دکھایا جا رہا ہے جس میں امیر علیہ سنت یہ بیان فرما رہے ہیں کہ کس طرح لکھنا ہے اور ساتھ تعویذ بنانے کی احتیاطیں بھی شیخ طریقت امیر علیہ سنت بیان فرما رہے ہیں کہ چونکہ مرد کو کسی بھی دھات میں تعویذ پہننا جائز نہیں ہے تو اس لیے جو بھی اسلامی بھائی اگر یہ تعویذ پہنے وہ چمڑے میں یا اس کو پلاسٹک کوٹی میں کر کے اس کو جو ہے موم جامع وہ پہن سکتے ہیں دوسرا یہ کہ ایک دفعہ لکھنا ہے ایک سو تیس دفعہ تو اس کی وضاحت ہو چکی کہ ایک سو تیس مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری بسم اللہ جو ہے ایک سو تیس مرتبہ لکھنی ہے بس اس میں ایرا وغیرہ کی حاجت نہیں ہے پوری بسم اللہ ایک سو تیس دفعہ لکھنی ہے جی، جی۔ ہمارے سائی بھائی ہیں جی۔ ان سے جو ہے وہ عرض کرنا چاہوں گا اور امید ہے مدنی چینل کے بعض جو ہے ناظرین ہیں ان کی اس میں ترجمانی بھی ہو جائے کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ طویل جس جو ہے وہ بھاپ کی ڈبیا میں ڈالتے ہیں تو اس کو ہوتا ہے یہ تو ہم نے فلاں جو ہے مزار سے لی ہے تو یہ تو ہم فلاں دربار سے لے کے آئے مدینہ شریف کا تعمیر ہے مدینہ جی سے لے کے مدینہ شریف کا چھلا بھی بہت ہوتا ہے وہ ایک چھلا ہوتا ہے وہ بولتے ہیں مدینہ شریف سے لائیں تو مدینے کا ہے تو پھر آپ اتروا رہے ہیں آپ کہتے ہیں وہ نہ پہنے تو اتنی برکت والی جگہ کا ہے اس بارے میں کیا فرما دیکھیں معیار مدینہ شریف سے اگر لائے ہیں یا کسی دن سے لائے چیز ہے ہم مومن ہیں مسلمان ہیں ہمیں اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرنی تو مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی جن چیزوں سے منع کیا ہے ہمیں ان سے رکنا ہے یہاں ایک حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو سونے کی اس نے انگوٹھی پہنی ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اتارنے کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اس کو اتار دو اور یہاں تک کہ روایت میں ہے کہ اس سے لے کر جو ہے وہ پھینک دی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام سے چلے گئے تو کسی صحابی نے بعد میں ان سے کہا کہ اس کو لے لو پہننا نہیں لیکن کسی اور استعمال میں لے لو تو اب ان کا جذبہ دیکھئے انہوں نے کہا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پھینک دیا ہے اب میں کبھی نہیں اٹھایا ان سے لی انہوں نے پہنی ہوئی تھی آپ نے اتار کے پھینک دی میں اب اس کو میں نہیں استعمال کروں گا اٹھایا ہی نہیں جبکہ وہ اٹھا لیتے تو اس پہ تو کلام نہیں تھا بلکہ صرف پہننے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے اس لیے ہماری شریعت میں اس چیز کی اجازت نہیں ہے چاہے کسی مزار سے کوئی چھلا لے کر آئیں یا مدینہ پاک سے لے کے آئیں کہیں سے بھی لے کے آئیں اس کی اجازت نہیں جو انگوٹھی اور اس کا جو معیار ہے شریعت میں ایک انگوٹھی وہ بھی ساڑھے چار ماشے سے کم وزن میں ہو اور ایک ہی اس میں نگینا ہو یہ چاندی کی یہ انگوٹھی پہنی جا سکتی ہے اس کے علاوہ کسی طرح کی بھی کوئی چاندی میں دھات طویز کی صورت میں استعمال کرنا یا دیگر دھات کے چھلے وغیرہ یہ استعمال کرنا یا سونے کی انگوٹھی ہی استعمال کرنا پہلا اس کی شریعت مطالعہ میں اجازت نہیں ہے اس سے ضرور بچنا چاہیے اور آج ہم جن کا تذکرہ سن رہے ہیں کہ آپ نے ابھی کال سنایا حضرت علیہ رحمٰ کا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جیسا پیر نہیں اور صدیق اکبر جیسا مرید نہیں وجہ یہی ہے پیچھے کہ حضور علیہ السلام جو بھی حکم ارشاد فرماتے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے سارے صحابہ حضور کی اتباع لیکن جیسا ہی کال ہوتا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ تعالیٰ ہر وقت اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور رضا مندی والے کاموں میں یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا یہاں ایک حدیث بخاری مسلم میں موجود ہے آپ صحابہ کا احتساب بھی کرتے یعنی ان سے سوالت جوابت بھی کرتے اور یہ بھی ایک تربیت کا ایک انداز جس طرح ہمیں ہمارے امیر علیہ سنت احمد برکات ملالیہ نے مدنی انعامات کی صورت میں کئی چیزوں کی ہمیں ترغیب دلائی ہوئی ہمیں پتہ ہی نہیں ہم دن بھر میں ہمیں کیا عمل کرنے ہیں اور کن چیزوں سے بچنا ہے امیر علیہ سنت احمد برکات ملالیہ نے وہ ہمیں مدنی انعام کی صورت میں دے دی کہ دن بھر میں کون سے عمل کرنے اور کن کاموں سے بچنا ہے تو آپ اندازہ کریں کہ حضور علیہ السلام کھڑے ہوئے آپ نے خطاب ارشاد فرماتے ہوئے صحابہ سے یہ ارشاد فرمایا من اس من کمل یوم سائما تم میں سے آج کون ایسا ہے جس نے صبح روزے کی حالت کی ہے من آدا من کمل یوم مریدا تم میں سے کون سا ایسا آدمی ہے جو آج کسی مریض کی بھی عادت کر کے آیا ہو من توا من کمل یوم جنازتن آج کون سا ایسا ہے کہ جس میں کسی نماز جنازہ میں بھی شرکت کی ہو اور من آتا ہما کم کو فقیرہ یوم آج کون ایسا ہے جو کسی فقیر کو کھانا بھی کھلا کے آیا ہو ہر سوال کے بعد صدیقی اکبر کھڑے کہتے آنا یار اللہ اللہ جو کھانا بھی کھلا کے آئے مریض کو بھی پوچھ کر ایک ہی دن میں ایک ہی دن میں کام نبی کریم علیہ السلام نے شاد فرمایا مج تمان فمرائن اللہ داخل الجنا جس بندہ مومن کے اندر یہ کام جمع ہو جائیں گے اللہ اسے جنت عطا فرمائے سبحان سبحان اللہ اللہ تو یہاں کتنی جی، روایت جنت کی کتنی روایت جمع ہو گئی سبحان اللہ جی، یہاں یہ دیکھیے تو اس بارے میں یعنی آپ پوچھ بھی رہے ہیں اور یہ ایک انداز بھی تعلیم کا بھی انداز اور پھر ترغیب اور ترغیب کے بعد اس پر عمل کتنا نکالا آج الحمد للہ میر سنت ہمیں یہی دین ہر مدنی ماہ کے بارے میں بالخصوص جو فضائل و برکات کے حوالے سے دن آتے ہیں محرم الحرام شریف ہوتا ہے تو اس کے روزوں کی ترغیب ہوتی ہے اس کے علاوہ مدنی انعامات کی صورت میں کتنے جو ہے وہ ایسے مدنی انعامات ہمیں دیے ہیں جس میں مسلمانوں کی خیر خائی مسلمانوں کے ساتھ بھلائی کرنا ان کے ساتھ مدد کرنا اور کتنے زیادہ اس اعتبار سے مدنی پھول ہمیں فرما تو یہ ایک طریقہ ہے تربیت کا تو مرید کامل جہاں نسبت ایک یہ ہے کہ پیر سے مرید ہو جانا صحیح وہاں جو وجیل کمال اس کو فیض ملے وہ یہ ہے کہ اپنے پیر کی تعلیمات پر عمل بھی کریں سبحان اللہ وہ ارشاد فرمائیں اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈالنے کی کوشش کریں اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں انشاءاللہ اس کے بہت ہی ہمیں برکات ملے ماشاء اللہ ماشاء اللہ بات چلی کچھ لوگوں نے اپنی گفتگو کے درمیان روزوں کی بات کی تو محرم کے مہینے کی آج پہلی رات ہے اور آج مجھے امید ہے مجھے اعلان تھوڑی دیر پہلے ہوا تھا ہمارے سلسلے کے شروع میں کہ جو روزہ رکھیں گے ان کے لیے آج ہمارے یہاں اس اجتماع میں شہری کا بھی انتظام ہے تو یہاں کے جو ناظرین ہیں وہ بھی اور جو مدری چلے کے ناظرین نے لگے آ تو انہیں بتاتا چلو کیونکہ پہلی ہی رات ہے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے مسلم شریف کی حدیث ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم شاہ فرمایا رمضان کے بعد محرم کا روزہ افضل ہے اور فرض کے بعد افضل نماز سلاط اللیل یعنی رات کے نوافل ہے ایک اور جگہ میرے آکال اسلاط السلام فرماتے ہیں محرم کے ہر دن کا روزہ ایک مہینے کے روزوں کے برابر ہے چلے بھائی اب تو اب رات جاگ بھی لی ہے سارے اسلام میں یہاں موجود ہے کل روزہ رکھنے کی نیت کر لیں انشاءاللہ ٹھیک ہے یہاں بھی نیت کر لیں مدنی چلے کے ناظرین جہاں جہاں ہمیں دیکھ رہے جلدی جلدی ہمیں اپنی نیتوں کا اظہار کر دیں کہ انشاءاللہ ہم دنیا میں جہاں کہیں بے سردیوں کے دن ہیں دن بھی چھوٹے ہیں یورپ یو کے میں تو اور چھوٹے دن ہیں تو پورے ہی محرم کے مہینے میں روزے رکھے جائیں ایک روزہ ایک مہینے کے روزوں کے برابر ورنہ جتنا ہو سکتا ہے پیر کا روزہ رکھ لیا جائے وہ سنت جمعرات جمعہ محرم میں جتنی آئیں اس میں روزہ رکھ لیا جائے کہ ایک روایت کے مطابق جمعہ کے ساتھ کوئی بھی دن ملا لیا جائے یعنی جمعرات کا یا ہفتے کا تو اسے دس ہزار روزوں کا ثواب ملتا ہے تو اب اتنی برکتیں پھر کیا چاہیے ہمیں تو سارے نیت کر لیں انشاءاللہ کہ محرم کے اکثر دن انشاءاللہ ہم روزے رکھیں گے انشاءاللہ تو اچھی اچھی نیتوں کا اظہار کر دیں جنید بھائی بہت ساری فرمائشیں بھی جمع ہو گئی ہیں ایک وظیفہ بھی اسلام میں نے پوچھا ہے ہمیں ایک اسلامی بھائی دنیا کے کونے سے دیکھ رہے ہیں کہاں سے دیکھ رہے ہیں بتائیں انہوں نے میل میسج کیا ہے کہ I am watching the channel from Vaughan Canada Canada ایک تو ویسی دنیا کا کونا اور وین اور ایک بہت دور جگہ ہے اور انہوں نے ایک فرمائش کی جنید بھائی میں ریکویسٹ ان کی طرف سے میں کروں گا ان کی ضرور پوری کی جائے اشفاق اختاری بھائی ہیں بلا لو پھر مجھے شاہ بہرو بر مدینے میں اسی طرح ایک عتیق احمد بھائی ہیں بیوٹیفل سلسلہ کہہ رہے ہیں اور ایک دو اسلام بھائی انہوں نے مجھ سے بات سننے کی فرمائش کی ہے لیکن ہمارے ساتھ آج جنید بھائی موجود ہیں انشاءاللہ ہم ان سے سنیں گے تھا لینڈ بینکاک کے اسلائی بھائی نے میل میسج کیا ہے اور وہ بتا رہے ہیں کہ ہم انشاءاللہ مدنی قافلے میں سفر کریں گے بلکہ وہ دعوت دے رہے ہیں کہ آٹھ نو دس محرم پاکستان میں چھٹیاں ہوتی ہیں ہماری طرف سے پیغام دے دیں کہ پاکستان کے اسلام بھی قافلوں میں سفر کریں تو کریں گے ان شاء اللہ ارے دھوم مت جائیے ان پاکستان میں تو آٹھ نو دس محرم دھوم ہوتی ہے قافلوں کی ایک اور اسلامی بھائی ہیں عبید بھائی انہوں نے فرمائش کی ہے تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھیں یا پھر فرام یو کے یا پھر بھائی فرام یو کے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ انہوں نے فرمائش کی ہے اور ماشاءاللہ اللہ آسٹریا یورپ کا ملک ہے وہاں مدری چینل ہم دیکھ رہے ہیں ایک حضور وظیفہ پوچھا ہے جنید بھائی صاحب جلدی جلدی کچھ ناطے سنیں گے آپ بتا دیجیے میں برادر ابراہیم محمود فرام یو کے Newton has a has no white blood blood ان کے وائٹ سیلز جو ہیں وہ کم ہو رہے ہیں اور وہ کہتا ہے نہیں six years old also death from امیر علیہ سنت مدری چینل کے ذریعے وہ مرید بھی ہوئے ہیں مدری اجتماع بھی اٹینڈ کرتے ہیں ان کے لیے دعا بھی کیجیے اور آپ ان کے لیے کوئی وظیفہ بھی عطا فرما دیجیے ماشاء اللہ ہند سے دیکھیں میسج بھی آ گیا کہ ہم بھی روزہ رکھیں گے انشاءاللہ ہند کے سیاح بھی جاگ رہے ہیں یقیناً وہاں بھی شہری کا وقت ہونے والا ہوگا وہاں بھی رات کافی ہو چکی ہے تو ماشاءاللہ جہاں جہاں ہند میں بالخصوص اسلام میں دیکھ رہے ہیں وہ بھی نیت کر لیں ماشاء اللہ اور کہہ رہے ہیں کہ محرم کے ایک سو چھبیس مدنی کافلوں کا ہمارا ہدف ہے چلو بھائی پاک مدنی کابینہ والوں یہ ویسے کابینہ وہ ہے ہند والوں جہاں میں موجود ہوں اس کابینہ میں اور اس علاقے میں ہمارے پاکستان بلکہ میں شاید یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ کئی بار دنیا میں سب سے زیادہ مدنی قافلے جس کابینہ سے سفر کرتے تھے جس علاقے سے جاتے ہیں وہ یہی علاقہ ہے اب خود دیکھ لیں کہ رات کے دو بج رہے ہیں اسلام میں کتنی بڑی تعداد میں تو ہاں بھائی ایک سو چھبیس ہند والوں نے دیا ہے الطاف بھائی شاید نہیں ہے یہاں پر لیکن باقی اسلام میں نیت کریں کہ ہند والوں کو تو پیچھے چھوڑ دیں ہیں ان شاء اللہ ہند آپ تیس دن کے قافلے کی بات کرو ہمارے یہاں والے تین دن والے نہیں ہیں تیس دن میں بھی یہ ٹاپ کرتے ہیں ماشاءاللہ اللہ تو چلے مدری مقابلہ کر لیتے ہیں ہند والوں سے انشاءاللہ شاء اللہ آنے دیں ان کی تعداد جب تک امید ہے یا کابل مدینہ یا پاکستان کے اگر نگران کابینات مجھے سن رہے ہوں تو چلے آپ بھی اپنی اپنی کابینات کے ہدف ہمیں لکھوا دیں سب سے پہلے ہند کی مدنی کابینہ نے ایک سو چھبیس قافلوں کا ہدف دے دیا ہے اب پاکستان کے مدنی کابینہ والوں کی باری ہے رات بہت ہو چکی ہو سکتا ہے شاید آرام کر رہے ہو لیکن جو جاگ رہے ہوں وہ جلدی جلدی ہمیں اپنے آداب جو ہے وہ میل کر دیجیے سلو الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم وائٹ بلڈ سیٹ جو ہے وہ سفید جو کھلیے ہوتے ہیں خون کے وہ ان کے کم ہو رہے ہیں اس بارے میں کچھ وظیفہ اور دعا بھی فرما دیجیے ان کے لیے ایک گھریلو علاج بھی ہے اور ایک روحانی علاج بھی ہے گھریلو علاج تو یہ کہ نہار منہ ایک سیب پر سورہ یاسین مکمل پڑھ کر دم کر کے روزانہ یہ کھا لیا کریں اور کم از کم چالیس دن تک یہ عمل کریں اس سے زیادہ بھی ہم بھی کرنا چاہیں تو ان شاء اللہ میں زیادہ بھی کریں گے تو فوائد ہی ہیں تو چالیس دن مسلسل یہ عمل کریں کہ ایک سیب پر سورہ یاسین مکمل پڑھ کر اب آخر درود پاک پڑھ لیں اور یہ نہار مکھا لیا کریں اور دوسرا ہر نماز کے بعد دل پر ہاتھ رکھ کے سات مرتبہ یا اللہ قونی و قلبی یا اللہ قونی و قلبی یا اللہ قونی و قلبی تو ہر نماز کے بعد اب بولو آخر درود پاک پڑھ کے سات دفعہ یہ پڑھ لیا کریں انشاءاللہ شاء ضرور فائدہ ہوگا ماشاء اللہ ماشاء اللہ جی حضور سنید بھائی کی طرف پھر چلتے ہیں پھر ہمیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے کچھ ہاں خوابوں والی بات بھی باقی تو ایک کلام پھر انشاءاللہ صدیق اکبر صدیق اللہ کے خواب کی بات اور پھر جو آخری زندگی کے ایام تھے اور پھر جو ان کو برکتیں ملی اور کس طرح جنازہ بارگاہ رسالت میں پیش کیا گیا بڑی تہری جہری باتیں باقی ہیں انشاءاللہ سنتے ہیں انشاءاللہ جلدی سے ایک دو چھوٹے چھوٹے کلام سنا دیں دو دو تین شعر پھر ان شاء اللہ صدیق اکبر اللہ کے خواب کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ کب گنا کنارا میں کروں گا یا رب ایک کب اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ادھر دو سوالات بھی جمع ہو گئے اور خواب صدیق اکبر کی طرف بھی جانا ہے پہلے آپ سوالات کے جوابات دے دیں کوٹ سے ایک اسلام کا سوال ہے کہ انشورنس کروانا کیسا ہے اس بارے میں کچھ ارشاد فرمائے اور اس کے ساتھ ایک بڑا اہم سوال یہ ہے کہ جب بھی چاند راہ کسی مہینے کی آتی ہے تو ایک ایس ایم ایس کی عجیب باہر کیا کہیں گے ویسے بھی ایس ایم ایس چل پڑتے ہیں مبارکباد کے اس کے ساتھ ایک بڑا عجیب جملہ لکھا ہوتا ہے کہ کسی نے سب سے پہلے جو کسی کسی کو مبارکباد دے گا تو اس کی مقصرت کر دی جائے گی اور بعض اوقات اس میں حدیث کوٹ کی بھی ہوتی ہے تو یہ چونکہ پہلی رات ہے کل بھی یہ میسجز چلنے ہیں اس بارے میں بھی کچھ رہنمائی فرما دیجیے انشورنس کروانا لائف انشورنس بیمہ پالیسی یہ ہر طرح کی یہ ناجائز ہے حرام ہے ایسا کرنا جائز نہیں ہے دادا اگر کسی نے ایسی کوئی پالیسی وغیرہ لی ہوئی ہے تو اس کو ختم کرے اور اس سے توبہ بھی کرے اور اس کے ذریعے سے اگر کوئی شخص بالفرض نفع لے چکا ہے تو اس بھی اس کو توبہ کرنا ضروری ہے اور اس نفے کو شرع تقاضوں کے مطابق پہ تصدق کرنا ہوگا صدقہ کرنا ہوگا دوسری بات جہاں تک رہی کہ مبارکباد دینا تو یہ اب ایک عادت سی بنتی جا رہی ہے اسلامی مہینوں میں سے جو بھی مشہور مہینے آتے ہیں محرم کا ہو یا ربی ہو شریف کا ہو شابان ہو رجب ہو رمضان ہو تو یہ مخصوص مہینے اب تو تقریباً ہر مہینے کے بارے میں اس طرح کے ایسے ابتدان آتے ہی ہیں اور اس میں معذلہ یہ اس طرح کر کے بھی لکھ دیتے ہیں حدیث کے طور پہ کہ جو پہلی مرتبہ بشارت کسی کو دے اسے جنت ملتی تو اویل یہ عرض ہے اس طرح کی حدیث کوئی نہیں ہے جس طرح میسج میں اس طرح بنا کر لکھ دیتے ہیں اب وہ آگے آگے اس کو بھیجنے کا سلسلہ رہتا ہے تو ایسا کرنا ان کا جائز نہیں ہے نبی کرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں یہ بات ارشاد فرمائی ہے بل نگوانی ولوایا میری طرف سے پہنچا دو اگرچہ ایک ہی بات ہو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے من کازاب علیہ متعمدن فل یا تبا مکادہ النار کہ جس شخص نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا اللہ اللہ اللہ تو یہاں پر بہت سخت اس کی واحد ہے ہم چاہے وہ میسج کے ذریعے سے ہو یا عام گفتگو میں ہو لوگ اس چیز کا خیال کیے بغیر کہ میں اس بات کو کیوں حدیث کہہ کے بیان کر رہا ہوں تو حدیث کہہ کر جس کے بارے میں تصدیق نہیں ہے کنفرم نہیں گئے اس نے خود کسی معتبر کتاب سے پڑھا ہو یا کسی سنی عالم دین سے سنی ہو اور اچھی طرح اس کو یاد بھی ہو یہ تو اگر کسی کو بیان مفہوم کے اعتبار سے کر دی تو اس میں تو حرج نہیں ہوگا لیکن جس کے بارے میں پتہ ہی نہیں اور بس ایسے ہی اڑتے اڑاتے کسی سے بات سن لی اب میسج پڑھ لیا تو اس کو اس طریقے سے آگے اس وقت تک نہیں سینڈ کرنا چاہیے جب تک آپ خود اس کے بارے میں تحقیق نہ کر لیں کسی سے پوچھ نہ لیں یعنی حدیثوں کے میسج آتے ہی رہتے ہیں تو اس کو ویسے فارورڈ ہی رہے یہ مہینوں کے ہوں یا اس کے علاوہ دیگر ہوں ٹھیک ہے کوئی بھی حدیث کا میسج آئے بلکہ مسئلہ شریف بھی ہو تو اس کو پہلے کنفرم کروا لینا چاہیے کہ واقعی یہ مسئلہ ایسے ہی ہے جیسا اس میں لکھا ہوا ہے اب تو ایک اور میسج چلتا ہے کہ یہ میسج جو ہے دس کو فارورڈ کریں نہیں کریں گے تو بڑی مشکل میں آ جائیں گے کریں گے تو آج ہی خوشخبری سن لیں گے اب وہ بیچارہ بیلنس ہے کہ نہیں ہے پہلے ڈھونڈے گا کوئی کارڈ خریدے گا جلدی سے بیلنس ڈلواؤں دس کو میسج نہیں کروں گا تو پھر کوئی نقصان نہ ہو جائے تو ایسے میسج کرنے والوں کو بھی کچھ ارشاد فرمائے اور اگر کسی کو میسج آ جائے تو وہ گھبرائے میسج کے لیے کوئی طریقہ کرے یا نہ کرے فارورڈ جی ایڈ کر دیں پھر سوال کو یہ ہے کہ نیچے لکھا ہوتا ہے ڈیلیٹ مت کیجیے گا ہاں۔ یہ چین نہیں توڑی ہے ڈیلیٹ بھی نہیں کرنا ڈیلیٹ بھی نہیں کرنا ہے فارورڈ بھی کرنا ہے آج اتنے لوگوں کو کرنا ہے کچھ ایسے میسج ہوتے ہیں جتنا آپ کو نبی پاک سے پیار ہے اتنا اس میسج کو پھیلا دو اب بندہ بولے میں اپنے پہلے پیار کو کوئی توڑوں پھر اس کے بعد اتنے میسج بناؤں کروں کیا کچھ اس کا حل بتا دیں یہ جدید ابھی طریقہ نکلا پہلے آپ آپ نے بھی سنا ہوگا ہم نے بھی سنا چلتے تھے پڑھو اور پڑھ کے مزید اس کو جو ہے وہ تقسیم کرو چھپاؤ تو ہونا یہ کہ پڑھو اور پڑھ کے چھپاؤ چھپا دیں جب علماء نے اس وقت یہی شاہ فرمایا ان کو چھپا دیا کرو ان کو ختم کر دیا کرو کسی ایسی جگہ ٹھنڈے کر دیا کرو تو اب ہمیں یہی کرنا چاہیے اس طرح کا جب بھی میسج آئے جس میں بالخصوص اس کا کہ دھمکی بھی دی ہو ہاں، آپ نے نہ کیا تو نقصان ہو جائے گا اللہ پہ تبکل رکھیے اور اس بات کی آپ بالکل خیال کیے بغیر آپ اس میسج کو جو ہے وہ ڈیلیٹ کریں نہ آگے کسی کو پریشان کریں اگر بل کنفرم بھی ہو میسج درست بھی ہو لیکن اس طرح کی دھمکی دے کر کسی کو بھی کوئی بات جو ہے وہ دینی طور پر بھی نہیں پہنچائی جا سکتی کہ آپ اس کو آگے نہیں کریں گے تو آپ کو یہ نقصان پہنچے گا ٹھیک ہے تو امید ہے کہ ہمارے کئی اسلامی بھائیوں کا آج یہ مسئلہ حل ہو گیا ہوگا بڑے کنفیوز ہوتے ہوں گے اس طرح کے میسجز کا کیا کریں تو اب امید ہے کہ اس پر ہمیں جواب مل گیا جنید بھائی آپ کے لیے ایک بڑی عجیب فرمائش آئی ہے کہ جنید بھائی کوئی انگلش کوئی کلام بھی ہمیں سنا دیں اگر آپ کو ایک دو شعر ہوں تو آپ ترکیب بنائیے گا پہلے اسد بھائی کی طرف چلتے ہیں حضور خوابوں کی تعبیر یہ آپ کا سلسلہ بھی ہے آج صدی اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی ہم یاد بنا رہے ہیں ان کا تذکرہ کر رہے ہیں مدنی طریقے کے ناظرین کو یہ ضرور بتاتے چلیں دس راتیں انشاءاللہ روزانہ بارہ سے تین ہم براہ راست ہوں گے اور یونیک بات یہ ہوگی کہ روزانہ ہی ہم ایک نئی لوکیشن پر ہوں گے انشاءاللہ ہم روزانہ نئی جگہ پر ہوں گے کل انشاءاللہ شاء اللہ مدینہ کے علاقے اختر کالونی میں ہم انشاءاللہ آ رہے ہیں اختر کالونی والے سن رہے ہیں تو تیار ہو جائیں اسکرین پر آپ کو ایڈریس بتا دیا جائے گا کل ہم کہاں پر ہیں یہاں والے بھی چاہیں تو ہمیں کل جوائن کر سکتے ہیں روزانہ رات ان ایک اور صحابی رسول کی بات سنیں گے پھر اہل اطہار کی بات کیونکہ ہمارا سلسلہ ہی آف صحابہ صحابہ ان اہل اہل بیت بیت کا کا بھی تذکرہ تذکرہ ہوگا ہوگا اطہار اور پھر شہری کا انتظام ہوگا تو دس راتیں چاہیں ہمارے ساتھ سلسلے میں گزارے اور اگر حیدرآباد باب الاسلام سندھ کے اسلام میں سن رہے ہیں تو ان کو بھی مبارک ہو کہ آنے والی جمعرات اور جمعہ مدنی چینل اپنی مجلس کے ساتھ براہ راست مدنی مکالمہ کرنے حیدرآباد پہنچ رہے ہیں انشاءاللہ اور حیدرآباد سے انشاءاللہ دو مدنی مکالمے جمعرات اور جمعے کو انشاءاللہ شاء اللہ آف صحابہ اہل بیت کے ہم کریں گے وہاں آپ ہمارے ساتھ شامل ہوئیے گا جی حضور آپ کا سلسلہ بھی ہے صدیقی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موضوع بھی ہے کچھ ان کے بارے میں کچھ بتائیں اور خواب سے ان کا اس حوالے سے کیا تعلق ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا کہ تمام علوم میں ہی صحابہ کرام علی مردوان میں بہت ہی نمایاں مرتبہ تھا ان کا اسی طرح بہت زبردست معبر تھے ماشاء اللہ معبر کس کو کہتے ہیں جو تعبیر بیان کرنے والا تعبیر بیان جی۔, جی تو آپ کے ویسے تو بہت سارے واقعات ہیں تین واقعات میں عرض کروں گا ماشاء اللہ ایک مرتبہ ایک شخص صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوا عرض کرنے لگا میں نے خواب دیکھا ہے کہ مجھے ستر درخت کے پتے گن کر کسی نے دیے آپ نے شاد فرمایا ہے کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ ان قریب تو پکڑا جائے گا اور تجھے ستر بار ٹہنی سے مارا جائے گا لاٹھی سے تجھے مارا جائے گا ایسا ہی ہوا کچھ دنوں ان کے اندر ہی اس کو کسی چیز کا سامنا کرنا پڑا اور اس کی پاداش میں اس کو ستر مرتبہ لاٹھی سے مار کھانا پڑی سال گزرا پھر حاضر ہوا کہنے لگا حضور میں نے پھر خواب دیکھا ہے کہ ستر درخت کے پتے مجھے کسی نے گن کر دیے تعبیر رشاد فرمائے تو آپ نے فرمایا کہ تجھے ستر ہزار دراہین کا نفع ملے گا ایسا ہی ہوا لیکن تعجب کے بعد یہ ہوئی اسی نے سوال کیا کہ حضور یہ سمجھ میں نہیں آ رہی یہی خواب سیم خواب میں نے پچھلے سال بھی بیان کیا تھا تو مجھے مار کا آپ نے فرمایا اور اب بھی آپ ارشاد فرما رہے اس کی کیا وجہ ہے تو آپ نے شاہ فرمایا کہ اگرچہ خواب ایک ہی تھا لیکن وہ جو تم نے خواب بیان کیا تھا وہ خزان کے موسم میں بیان کیا تھا تو چونکہ پتے نہیں ہوتے تو لاٹھیاں باقی ہوتی ہیں تو اسی سے میں نے اس کو تعبیر کیا اور اس سال جو تم نے خواب بیان کیا تو باہر کے موسم میں کیا جس میں پتوں کی زیادتی ہوتی ہے نفع ہوتا ہے درخت پر تو وہ میں نے جراہم سے تعبیر کی تو آپ نے جو تعبیر بیان فرمائی ویسا ہی اس کے ساتھ معاملہ بھی درپیش ہوا ایک اور بہت ہی پیارا واقعہ ملتا ہے جس سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں مرتبہ عزت اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ اپنائیت کا میں پتہ چلتا ہے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ایک شخص حاضر ہوتا ہے حضور خواب دیکھا ہے تعبیر پوچھنی ہے اشاد ہوا کہ بیان کرو تو کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک سایہ دار درخت ہے اور اس کے اوپر شہد گر رہا ہے اس میں سے لوگ جو ہے وہ کچھ کم اور کچھ زیادہ حاصل کر رہے ہیں کچھ کترا دو کترا لے رہے ہیں کچھ پی رہے ہیں سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے خواب سنا تو صدیق اکبر بھی موجود تھے عرض کرنے لگے اگر اجازت ہو تو میں اس کی تعبیر عرض کروں تو سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے اجازت عطا فرمائی ہاں تم بیان کر دو تو صدیق اکبر ابھی اللہ تعالیٰ نے عرض کی کہ یہ جو درخت ہے اس سے مراد اسلام ہے اور اوپر آنے والا جو شہد ہے اس سے مراد قرآن ہے اور قرآن سے لوگ اپنی حصے کے مطابق حاصل کر رہے ہیں جو تھوڑا لے رہے ہیں گویا کہ انہوں نے ایک دو آیتیں یاد کی اور جو زیادہ لے رہے ہیں گویا کہ انہوں نے پورا قرآن جو ہے وہ اپنے پاس جمع کر لیا تو سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے صدیق اکبر عبد اللہ تعالیٰ عنہ کی تصدیق فرمائی کہ تم نے جو تعبیر بیان کی وہ درست بیان کی ایک اور جو ہمارے لیے جس نے مدنی پھول بھائی تعمیر بیان کیجیے گا میں مدرسے کے ناظرین کو بتا دوں کہ ایک مدنی مقابلہ جاری ہو چکا ہے اس وقت چینل کتنے لوگ دیکھ رہے ہیں کتنے سلائبر کتنے ذمہ داران دیکھ رہے ہیں ہند والوں کا ہدف آنے کے بعد سے مجھے بہت سارے میسجز ریسیو ہونا شروع ہو گئے پاکستان کی کابینات کے اسلامی بھائیوں کے پاک نوری کابینہ کے اسلامی بھائیوں کا میسج آیا کہ انشاءاللہ ہم محرم میں بارہ سو اسلامی بھائی مدنی قافلے میں سفر کریں گے باب المدینہ کے ذمہ داران کا میسج ہے کہ باب المدینہ کی ٹوٹل نو کابینات ہیں پانچ کابینہ سے بارہ سو چھبیس مدنی قافلوں کا ہدف ہے بارہ دن کے قافلے روانہ ہو رہے ہیں محرم کے پہلے عشرے میں ایک سو چھبیس مدنی قافلے بارہ دن کا ہدف ہے تو ہند والوں اب آ جاؤ مقابلے میں صرف ہند والے کیوں اب جب ہمیں اتنے سارے میسج آپ کبھی کینیڈا سے کر رہے ہیں یو کے سے کر رہے ہیں بیلجیم سے کر رہے ہیں کو پتنی ہانگ کانگ سے کر رہے ہیں تو جہاں جہاں سے کر رہے ہیں میسجز کیجیے کہ آپ قافلوں میں کب سفر کر رہے ہیں اور کتنے قافلے آپ کے یہاں سے سفر کریں گے تاکہ الحمدللہ یہ مدنی مقابلہ بلکہ حضور یہ مدنی مقابلہ تو صحابہ کرام میں بھی تو ہوا کرتا تھا ایک وہ واقعہ جو ہوا تھا کہ جب وہ غزوہ تبو کے موقع پر اس کے بارے میں کچھ بتایا نا کہ حضرت ابو بکر صدیق عمر فاروق جو مال لے کر آئے ابو صدیق بھی پھر بعد میں لے کر آئے تو یہ بھی تو ایک انداز ہوا کرتا تھا صحابہ کرام اس کے بارے میں اگر کچھ تھوڑی سی جھلک ہو جائے پھر ہم چلتے ہیں واپس تاکہ یہ جو سائنڈر مدنی مقابلہ کر رہے ہیں میسجز آ رہے ہیں ان کو اور ایک ذوق ملے صدیق اکبر حضرت کی سیرت ہی سے کہ وہ کیسا واقعہ تھا کہ وہ آدھا مال لے کر آئے تو پھر صدیق اکبر کیا لے کر آئے کچھ بتائیے جی الحمد للہ صحابہ کرام علی مردوان کا یہ طریقہ رہتا ہر معاملے میں بڑھ چڑھ کر تو وہ غزوہ تبوک کا خاص اور مشہور جو واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب دلانے پر صحابہ کرام علیہ مردوان نے اپنے اپنے جو بھی نذرانے تھے وہ پیش کیے گھروں سے مال لے کے آئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ کو تعالیٰ نے اپنے گھر کا آدھا مال آپ لے کر آئے اور وہ آدھا مال سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ و تعالیٰ انہوں سے مطلب آج بڑھ کر یعنی اللہ کی راہ میں آج ان سے زیادہ میں خرچ کروں گا تو آدھا مال کر کے لے کر آ گئے حضرت ابکر صدیق رضی اللہ کو نے اپنے گھر گئے اور گھر میں جو کچھ تھا سارا کچھ جو ہے وہ لے کر اور حضور کے بارگاہ میں حاضر ہوئے تو جب سرکار علیہ السلام نے سوال کیا کہ گھر میں کیا چھوڑا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا سبحان اللہ سبحان اللہ تو یہ مدری اور وہ مال کہ مالیت کے اعتبار سے حضرت عمر کے مال سے کئی درجے کم تھا مالیت لیکن سب لیکن یہاں جذبہ اور دیکھیں کہ جتنا تھا وہ سب کچھ لے گا سبحان سبحان اللہ اللہ تو مدنی مقابلہ جاری رکھے بھائی اب دیکھتے ہیں کون سی کابینہ میں ٹاپ ہوتا ہے مدنی قافلوں کا مجھے بتایا جا رہا ہے کالوں کی بھرمار ہے بہت ساری کالز ہے سلسلے کا وقت اب ختم ہونے کے قریب ہے لیکن پیارے صاحب جہاں جہاں سے اب میسجز بھی واقعی میں بہت سارے نہیں پڑھ پا رہا سوالات بھی آ رہے ہیں فکس بورڈ ساؤتھ افریقہ سے ہمارے اسلام بھائی ہمارے ساتھ ہیں دبئی سے رفیع بھائی ہمارے ساتھ ہیں سوالات کر رہے ہیں عتیق اتاری یو کے سے بہت سارے میسجز اس پر بھی ہیں کالز بھی ہیں دو تین کالز لیتے ہیں اور پھر سلسلے کو وائنڈ اپ کی طرف چلیں گے لیکن کل بھی ہم آپ کے پاس ساتھ ہوں گے اب کل ذرا جلدی سے ہمیں شروع کے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 ہوں کہ مجھے کوئی وظیفہ بتا دیجیے آپ تاکہ میں یہ پڑھوں اور میرا مسئلہ حل ہو جائے خارج کا ہمارے گھر کا مسئلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں سعودی عرب سے محمد مختار احمد بول رہا ہوں سرکار تو عالم قسم کو اگر خواب میں دیکھنا ہے تو کیا عمل کرتا ہے اگر کسی نے دیکھا ہے تو کرتا ہے مقام آپ وضاحت فرمائیے واقعی آپ کا سلسلہ تو بانکا سلسلہ ہے ہم دیکھ کر کافی متاثر ہوتے ہیں ہمیشہ پیر کے سامنے یہی دیکھتے رہتے ہیں ہم لوگ یہاں پر دیکھتے ہیں تو ہمارے جو حیثیت ساری ہوتی ہے اللہ اللہ کے رسول سے محبت جاتی ہے ہماری تو ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی فضمت کو اور آپ کی جو چینل کو ترقی عطا فرمائے جزاک ملا خیر السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام و رحمۃ اللہ بول رہا ہوں انگلینڈ پہ کون کا نام ہے میں یہ پروگرام کا تو اتنا اچھا پروگرام ہے کہ بہت کے سے کے رہا ہے بہت مزہ آ رہا ہے جتنے بھی بھائی حوصول ہے سب کو میری طرف سے اپنی چیزیں وغیرہ چاہتے ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ بہت شکریہ آپ سب کی نیک خواہشات کا آپ کے اچھے تاثرات کا تاثرات اگر میں صرف پڑھنا شروع کروں آپ کی محبتوں کو پڑھنا شروع کروں تو بہت زیادہ ہے جاوید بھائی مانچسٹر سے ہیں بہت سلسلے کو پسند کر رہے ہیں بہت شوق سے ہم سب گھر والے دیکھ رہے ہیں جزاک اللہ ایک نیا شہر میرے سامنے آیا اعجاز بھائی اسپین اولیوا وہاں وہ بتا رہے ہیں کہ وہاں بھی سلسلہ دیکھ رہے ہیں اور بہت خوش ہو رہے ہیں کئی اسلامی بھائیوں نے ماشاء اللہ یہ نیتیں کی ہیں کہ وہ روزہ رکھیں گے کافلوں کے میسجز سبحان اللہ افریقہ سے کافلوں کی تعداد سنیے بھائی انشاءاللہ کینیا تنزانیہ سوڈان نائجیریا اور یوگینڈا سے قافلوں کے ساتھ ساتھ تربیتی کورس ممباسا کینیا سے ایک سو چھبیس اسلامی بھائی شرکت کریں گے انشاءاللہ تو ماشاءاللہ ساری دنیا میں اللہ نے چاہ تو محرم کے مہینے میں قافلوں کی بہاریں ہوں گی حضور ایک دو سوالات اگر آپ جلدی جلدی بتا دیجیے کہ ایک اسلامی بھائی کا سوال یہ ہے کہ اگر عورتوں کے مخصوص ایام ہوتے ہیں اسلامی بہنوں کے اس میں قرآن پاک اگر کوئی پڑھانا چاہتی ہیں وہ مدرسہ ہے تو وہ پڑھا سکتی ہے کہ نہیں ایک سوال ان کا یہ دوسرا پھر میں اس کے بعد آپ کو پوچھتا ہوں عورتوں کو مخصوص ایام میں قرآن پاک کی تلاوت کرنا یہ جائز نہیں ہے حرام ہے البتہ اگر عورت کوئی معلمہ ہے مدرسہ ہے تو کلمات توڑ توڑ کر یہ پڑھانے کی اس کو اجازت ہے اچھا ٹھیک ہے رفیع زاہد صاحب ہے دبئی سے ان کا سوال یہ کہ محرم کے مہینے میں شادی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے شادی کرنا کسی بھی مہینے میں اس کی ممانت نہیں ہے ہر مہینے میں شادی کی جا سکتی ہے محرم کے مہینے میں بھی شادی کرنا جائز ہے اس کی ممانتیں نہیں ٹھیک ہے الحمد ہم نے یہ بھی سن لیا اور ہمارے اسلامی بھائی نے سوال حضور کیا تھا خارش ان کو اور ان کے گھر والوں کو ہے اس بارے میں کچھ وظیفہ عطا فرما دیں مکتبہ المدینہ کی مطبوعہ گھریلو علاج چھوٹی سی کتاب ہے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی تو گھریلو علاج آپ مکتواد المدینہ سے بھی حاصل کر سکتے ہیں جیسے بھی دنیا بھر کے مسلمان جو ہے مدنی چینل دیکھ رہے ہیں تو اگر آپ کے پاس قریب میں مکتواد المدینہ نہیں ہے تو دعوت اسلامی کی website W W W dot Dawat Islami dot نیٹ یہاں جا کر بھی آپ یہ کتاب ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں یہاں سے اس کا یہ علاج دیکھ سکتے ہیں اس کے صفحہ نمبر اڑتیس اور صفحہ نمبر انتالیس پر خوش خارش اور تر خارش دونوں کا علاج لکھا ہوا ہے یہاں گھریلو علاج ہے تو آپ یہاں سے یہ حاصل کر لیں اس کے مطابق عمل کریں وہ یہ مطلب یہ بھی ہے اور اس کے ساتھ میں آپ کو ایک اور عمل بتا دیتا ہوں جو دعوت اسلامی کی مکتبۃ المدینہ ہی کی مطبوع کتاب جہنم میں لے جانے والے اعمال اس کی جلد دوم کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ڈیری کے سات سبز پتے لے کر ان کو دو پتھروں کے درمیان پیس لیں بیری کے سات سبز پتے دو پتھروں کے درمیان جس طرح کے عموماً ہمارے یہاں وہ حمام دستہ وغیرہ اس طرح پتھر کا ہو تو اس میں پیس لیں اور اس میں تھوڑا پانی ملا کر ایک دفعہ آئتل کرسی اور چاروں کو لے کے ایک دفعہ پڑھ کر اس پہ دم کر دیں اس میں سے تین گھونٹ پی لیں اور بکیا پانی میں اور پانی ایڈ کر کے اور پانی اس میں ملا کر اس پانی سے نہا لیں ان شاء اللہ اس سے بھی آپ کی خارش کا مرض ٹھیک ہو جائے گا صحیح مزمبک ماپوتوں سے اسلامی بھائی ہیں ماشاءاللہ محبوب اتاری انہوں نے لکھا ہے کہ ہم نے بھی روزے کی نیت کر لی حضور ایک اور آپ کے لیے مسئلہ ہے جواد بھائی ہیں مانچسٹر یو کے سے وہ کہتے ہیں کہ جاب کی پرابلم ہے اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں اور دعا بھی کر دیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے رزق کے حلال کے بہتر اسباب پیدا آمین آمین آمین المالک القدوس المالک القدوس المالک القدوس اول و آخر تین تین مرتبہ درود پاک پڑھ کر تین سو مرتبہ رات میں یہ پڑھیں اور رب تعالیٰ سے دعا کریں انشاءاللہ شاء اللہ رزق کے کے بہتر اسباب پیدا ہو جائیں آمین آمین ماشاء اللہ پھر جنید بھائی کی طرف چلتے ہیں جنید بھائی ہمارے پاس لسٹ میں اگر کوئی کلام باقی ہے تو ہمیں سنا دیجیے انگلش کلام اگر دو چار شعر ہمارے ایسے اسلام ہے جو انگلش سمجھتے ہیں اور دیکھتے ہیں ان کے لیے بھی کچھ ہو جائے الحبیب اوپن لکھی ہے اس کی یہ ٹرانسلیشن ہے پہلے یہ جو شعر آپ نے سنایا پہلے اس کا اردو میں بھی طرز میں سنا ہے نا ہمارے یہاں والوں کو بھی تو سمجھ آنا چاہیے نا دنیا باپا کی دعا سنا دیں ان شاء اللہ اللہ اردو سنا دیں اردو تمہیں اے مبلغ یہ میری دعا ہے تمہیں اے مبلغ یہ میری دعا ہے کہ یہ جاؤ طے تم ترقی کا زینا اب باپا کی دعا مبلغین کو بھائی کون کون مبلغ رہا تو کیا اسلامی بنے گا ترقی کا زیرہ طے کرتے جائیں گے انشاءاللہ شاء اللہ تو درس دینے کی نیت کر لیں بیانات کی نیت کر لیں کافلوں میں سفر کی جو امامے والے یہاں نہیں ہیں یہاں نہیں ہے جو کہیں اور سن رہے ہیں دنیا بھر میں وہ بھی اچھی اچھی نیتیں کریں ولی کامل کی دعا کا حصہ مل جائے گا انشاءاللہ شاء امیر سنت نے ایک اور جگہ بڑی پیاری دعا دی ہے کون کون چاہتا ہے کہ باپا کی زندگی کی ساری نیکیاں اس کو مل جائیں کون چاہتا ہے کتنی نیکیاں ہوں گی پہلے تو کیلکولیشن ہی سمجھ نہیں آتی ہے کروڑوں مریدین ساری دنیا خالی یہ دیکھیں اس وقت مدنی چینل پر کہاں کا نام بھی نہیں سنے ہم نے وہاں وہاں مدنی چینل دیکھا جا رہا ہے تو اب اتنی ساری امیر علیہ سنت کی نیکیوں کا میٹر جاری ہے امیر علیہ سنت کی بھی ماشاء اللہ کہتے ہیں ایسار کا جذبہ نوازنے کا جذبہ کیسا ہے باپا ایک کلام میں لکھتے ہیں اپنی ساری نیکیاں اتار نیکی اس کے نام اپنی ساری نیکیاں اتار نیکی اس کے نام بارہ مدنی قافلوں کے ساتھ جو کر لے سفر صرف بارہ مدنی قافلوں میں جو سفر کر لیں امیر لیے فرماتے ہیں میں اپنی ساری نیکیاں اس کو ہی سال کرتا ہوں سب سب جلدی جلدی نیت کر لیں کہ بارہ مدنی کافلوں میں اس سال نیا سال ہے نا یہ نیت کر لیں چودہ سو تینتیس سے ہجری میں بارہ مدنی کافلوں میں سفر کریں گے بارہ مہینے تین دن کریں گے تو بارہ مہینے میں بارہ ہو جائیں گے اتنی ساری نیکیاں بھی مل جائیں گی چل کے ناظرین بھی جلدی جلدی نیت کر لیں انشاءاللہ شاء بارہ کا عدد پورا نہیں ہوا تو سستیاں چھوڑیں اور جلدی جلدی بارہ مدنی کافلے تو فوجی پہلی فرصت میں ہم کر لیتے ہیں انشاءاللہ تو اب پیارے سہ بھائیوں سلسلے کا وقت اب اختتام کی طرف ہے میسجز آپ کے مجھے پتا بہت سارے باقی ہیں جو ڈیو ہیں اس کو کل کر لیں گے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت پر پھر چلتے ہیں اب آپ کا جو آخری وقت تھا اور آپ کی تمنائیں بھی کیسی آپ کی آرزویں بھی کیسی کہ آپ سفر آخرت میں کیا کرتے ہیں مفسر شہید عکیب الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت المنان فرماتے ہیں کہ سرکار علیہ اس وسلام السلام کی وفات جو ظاہری پردہ فرمایا زہر کے عود کرنے یعنی لوٹ آنے سے ہوئی اسی طرح حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی وفات اس وقت جو سانپ نے غارے سور میں ڈسا تھا اس کا زہر لوٹ آنے سے ہوئی جس نے ہجرت کی رات آپ کو غار میں ڈسا تھا صدیق اکبر کو فنا سے رسول کا وہ درجہ حاصل ہے کہ آپ کی وفات بھی حضور کرم صلی اللہ تعالی وسلم کی وفات کا نمونہ ہے تیر کا دن پیارے اکال اسرات وسلام کے ظاہری پردہ فرمانے کا دن پیر کا دن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی ظاہری وفات کا دن سرکار علیہ اسرات السلام کے پردہ فرمانے کے دن شب کو چراغ میں تیل نہ تھا حضرت صدیق اکبر کی وفات کے وقت گھر میں کفن کے لیے پیسے بھی نہ تھے یہ فنافر رسول کا مرتبہ اور میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اس کے بعد کیا ہوا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ مسالے ظاہری سے قبل فیضیاب فیضان نبوت صاحب فضیلت و کرامت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ انہوں نے وسیعت فرمائی وسیعت دیکھیں کیسی تھی کہ میرے جنازے کو شاہ و بر مدینے کے تاجور حبیب داور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روزہ انور کے پاک در کے سامنے رکھ دینا پھر کیا کرنا السلام یا رسول اللہ کہہ کر عرض کرنا دیوان و مبارک ہو جو السلام تسلام علیکہ یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے صدیق اکبر کہتے ہیں میرا جنازہ رکھ دینا اور اس کے بعد السلام و کا یا رسول اللہ کہہ کر عرض کرنا یا رسول اللہ پھر کہنا یا رسول اللہ ابو بکر آفتانہ عالیہ پر حاضر ہے کیا کیا فرماتے ہیں اگر دروازہ خود بخود کھل جائے تو اندر لے جانا ورنہ جنت البقی میں دفن کر دینا جنازہ مبارکہ کو حسب وسیعت صحابہ کا عقیدہ دیکھیے صدیق اکبر کا عقیدہ دیکھیے جنازے کو لے کر روزہ رسول پر آتے ہیں عرض کیا گیا السلام علیکم یا رسول اللہ ابو بکر حاضر ہے یہ عرض کرتے ہی دروازے کا تالا خود بخود کھل گیا اور آواز آئی اب خل الحبیب ار الحبیب ان الحبیب ار الحبیب مشتاق یعنی محبوب کو محبوب سے ملا دو کہ محبوب کو محبوب کا اشتیاق ہے تیرے قدموں میں جو ہے غیر قابو کیا دیکھیں کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں غور تو کیجیے اگر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ پیارے آقا علیہ لاتو سلام کو زندہ نہ جانتے تو ہرگز ایسی وسیعت نہ فرماتے کہ روزہ اقدس کے سامنے میرا جنازہ رکھ کر نبی سے اجازت طلب کی جائے صدی اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے وسیعت کی اور پھر صحابہ نے بھی اس کو عملی جامع پہنایا جس سے ثابت ہوتا ہے کہ صدیق اکبر اور تمام صحابہ علی مردوان کا یہ عقیدہ تھا کہ محبوب پروردگار شاہ عالم مدار دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم باد وصال بھی قبر انور میں زندہ اور حیات اور صاحب تصرفات و اختیارات ہیں جبھی تو امام اہل سنت لکھتے ہیں نا تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے ابن ماجہ کی وہ حدیث کئی بار سنی ہوگی ان ان اللہ حرم علی تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق بے شک اللہ نے حرام کیا ہے زمین پر کہ انبیاء کے جسموں کو خراب کرے تو اللہ کے نبی زندہ ہیں روزی دیے جاتے ہیں بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں خاتمہ بھی ہوا دنیا سے پردہ بھی فرمایا تو کس شان سے اور پھر محشر کے دن کیا ہوگا حدیث پاک کا مفہوم ہے ایک بار میرے آقا علی سلاط وسلام دائیں طرف صدیق اکبر ہیں بائیں طرف عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور فرماتے ہیں کہ محشر کا دن ہوگا سب سے پہلے میں قبر انور سے باہر نکلوں گا پھر ابو بکر اور پھر عمر اور اب اسی طرح محشر میں آئیں گے اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں ایسا قرب خاص عطا ہوا اللہ تعالیٰ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان سے ہم سب کے دلوں کو منور فرمائے ہم پر ان کی برکتیں نازل فرمائے ان کی سیرت کے آج بہت سارے پہلوؤں کا تذکرہ ہوا کہیں عشق رسول جگمگا رہا ہے کہیں خوف خدا ہے کہیں اللہ کی راہ میں قربانی دینے کا جذبہ ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں اللہ تعالیٰ سیرت صدیقی اکبر کے صدقے ہمیں بھی اپنا خوف عطا فرمائے پیارے آقا کا سچا عشق عطا فرمائے اپنی راہ میں قربانی دینے کا جذبہ عطا فرمائے عبادتوں کا ذوق عطا فرمائے اور یہ تمام باتیں سیکھنے کے لیے سیرت صدیقی پر عمل کرنے کے لیے دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمارے سامنے ہے کہ جہاں اسی طرح صحابہ کرام کے فیضان لٹائے جاتے ہیں ان کی سیرت پر عمل کرنے کا جذبہ دیا جاتا ہے آپ سب بھی دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیے اجتماعات میں شرکت مدنی قافلوں میں سفر اور مدنی انعامات پر عمل اپنا معمول بنا لیجیے آج ایک بڑی مبارک ہستی کا تذکرہ کیا ہے دل کو ایک خوشی حاصل ہے ایک کہتے ہیں نا شادمانی کی کیفیت ہے کہ اتنی مبارک ہستی کا تذکرہ کرنے کا ہمیں شرف ملا کل انشاءاللہ ایک ایک اور خلیفہ مسلمین امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فاروق کے اعظم کی سیرت پر ہم انشاءاللہ اپنے مدنی مقابلے مکالمہ جو آف صحابہ اور اہل بیت ہے کل رات اختر کالونی کا جو علاقہ ہے اس کا مکمل ایڈریس مدنی چینل والوں کو اسکرین پر آپ کو دکھایا جا رہا ہوگا یہ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 کاٹے تو زہر کا اثر نہ کرنا اور آج تک پاؤں کے انگوٹھے میں تل کا پایا جانا یہ سب میرے آقا علی اصلاط والسلام کے مبارک لعاب کے معجزات ہیں جبھی تو اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول لب پھول بدن پھول زکن پھول دہن پھول اور تنکا کا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا تم چاہو تو ہو جائے ابھی کو ہے مہن پھول اللہ تعالیٰ صدیق کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی برکت نصیب فرما دب و شوق کے ساتھ سلاۃ السلام کے لیے جہاں کہیں دنیا بھر میں سارے کھڑے ہو جائیں انشاءاللہ سبحان اللہ کربلا کے جان ساروں کو سلام کربلا کے جان ساروں کو سلام فاطمہ زہرا گل ہزار